الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلم ولاشرفِ المبیا الانبیاء والمرسلین النبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا علیہ وصحاب اجمعین رب صدری و لی امری علی عمری من لسانی افقہ قولی رب ضدن علما علامہ فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلب دینک آمین یا رب العالمین کہ الحمد للہ آیت نمبر ٹو ففٹی فائیو پہ ہم پہنچ چکے ہیں الحمد للہ اور جو آیت نمبر ٹو ففٹی فائیو ہے وہ آپ سب روزانہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی فضیلت کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے سمجھ کے ہمیں پڑھنا ہے تو اسی لیے یہ کلاس ہم نے رکھی ہوئی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ ہمیں آیت الکرسی کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہو سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حدیثیں آئی ہیں ویسے بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے بارے میں لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف حدیثیں ہیں تو ہم اس کو بالکل بھی نہیں دیکھیں گے جسٹ جو بھی صحیح حدیث سے جو بھی ہمیں ثابت بات نظر آتی ہے وہ اور پلس حسن حدیث بھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا کیا آتا ہے تو سب سے پہلے آیت الکرسی یہ جو ہے وہ قرآن کی اعظم آیت ہیں اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے صحیح مسلم سے اس میں آتا ہے کہ ابئی بن کاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابئی بن کاب سے کہ ابو منظر یا ابو منظر کون ہے ابئی بن کاب کا ہی لقب ہے ابو منظر کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم و شان آیت کون سی ہے انہیں اتنی ساری آیتیں ہیں اس میں عظیم و شان آیت کون سی ہیں تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں کیونکہ یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں نا کہ جب بڑے کہتے ہیں کچھ چیز تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں پھر اس کے بعد صحابہ کی عادت تھی بتانے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا یہی سوال کہ ابو منظر کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم و آیت کون سی ہے میں نے کہا اللہ لا الہ الا الحی القیوم یعنی آیت الکرسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا یعنی شاباسی دی اور فرمایا ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو یعنی انہوں نے جو کہا ابو منظر نے ابے بن کعب نے وہ صحیح کہا کہ قرآن میں سب سے جو سارے آیتیں ہیں سارے تو عظیم یہ لیکن سب سے اعظم الایت جو ہے اعظم آیت وہ کون سی ہے آیت الکرسی اور جہاں بھی اعظم کہا جاتا ہے دیکھیں اعظم جو ہے افعل اسکیل پہ آتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سپر ڈگری میں آتا ہے بہت زیادہ ایک تو ایک مبالغہ ہوتا ہے اس کے اندر اور اعظم جو آتا ہے نا وہ صفت کے اعتبار سے بڑا ہونا مراد ہوتا ہے یعنی اس کی صفت میں عظمت تعداد کے اعتبار سے نہیں کہ بہت زیادہ تعداد ہو اس کے اندر اس لیے یہ جو آیت ہے آیت الکرسی یہ مرتبے کے اعتبار سے عظمت کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے قرآن کی تمام آیتوں سے عظیم آیت ہیں یہ آیت عظیم آتی ہے اعظم کہا گیا وہ صفت کے اعتبار سے کہا گیا تعداد کے اعتبار سے نہیں ورنہ تعداد کے اعتبار سے تو آیت الدین آتی ہے بہرحال یہ ایک فضیلت تھی اور ایک بڑی حدیث آتی ہے بخاری میں جس میں یہ بتایا گیا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے تاکہ حفاظت ہو سکے تو یہ کافی بڑی حدیث ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے بڑی حدیث کو بھی ہم معلوم کریں کہ کیا ہے کیونکہ اس سے پتہ چلا ہمیں کہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے دیکھتے ہیں بخاری میں آتا ہے کہ ابو حریر اور اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے فطر کی حفاظت پر مقرر کیا کہ اس کی حفاظت کرے کوئی چوری نہ کر سکے اس صدقے فطر کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقرر کیا تھا ابو رضی اللہ عنہ کو کوئی شخص آیا اور گلا چوری کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اب کوئی چور انہیں نظر آیا کہ وہ چوری کر رہا ہے تو ابو رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا کیونکہ تو نے چوری کی ہے میں کمپلین کروں گا تو وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں بال بچوں والا ہوں یعنی بال بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور سخت تکلیف میں بھی ہوں چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا رحم آیا انہیں اور انہوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو آپ اسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو حریرا آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا یعنی جو چوری کرنے آیا تھا اس نے کیا کہا تم سے میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری یعنی بال بچے وغیرہ ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کا شکوہ کیا مجھ سے شکایت کی تو مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا آپ وسلم نے فرمایا دھیان کرنا وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر تمہارے پاس آئے گا اب جب آپ وسلم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ضرور ہونے والا ہے کیونکہ آپ وسلم اپنی طرف سے نہیں کوئی بات کرتے ان پہ وہی کی جاتی انہیں بتایا جاتا تھا تب انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا میں نے اسے پکڑ لیا پھر سے اور کہا آج تو ضرور میں تمہیں آپ سے وسلم کے پاس لے جاؤں گا کیونکہ پھر سے تو نے چوری کی یعنی سیکنڈ ٹائم اس نے چوری کی تھی وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں بال بچوں والا ہوں اگین وہی بات کرنے لگا آئندہ نہیں آؤں گا تو پھر پھر سے ابو رضی رد عنہ کو رحم آیا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا صبح ہوئی تو پھر آپ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو حریرا تمہارے قیدی نے کیا کیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تو پھر مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا چنانچہ تیسری بار میں اس کے انتظار میں تھا کہ یہ اب پھر تیسری بار آئے گا ہی وہ دیکھے تو گلا سمیٹ رہا ہے آ گیا میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اب یہ تیسری بار ہے یعنی ایک بار نہیں دو بار نہیں یہ تیسری بار تم کر رہے ہو تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا مگر پھر آتا رہا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلیمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دے تمہارے لیے ایک بینیفیشیل ایک نالج ہے وہ میں دیتا ہوں وہ کچھ کلمات ہیں وہ میں سکھاؤں گا میں نے کہا وہ کیا ہے کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہبان ہوگا تیری پروٹیکشن کرے گا ہاں، ایز اے سیکورٹی گارڈ اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا یہ اس شخص نے کہا چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی تو آپ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیرے قیدی نے آج رات کیا کیا میں نے آپ وسلم کو ساری بات بتائی ایسا ایسا اس نے کچھ کلمات کہے وہ ساری بات ابو اللہ عنہ نے بتا دی تو آپ علیہ نے نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے کذوب ہے لیکن جو بات کہا نا وہ صحیح بات ہے پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو حریرہ جانتے ہو تین راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا وہ کون تھا وہ شخص جو تھا جو تین بار چوری کر کے گیا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا تو میں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کو بھی اس چیز کا علم تھا کیا ایت الکرسی اگر پڑھی جائے تو اس شخص کو پروٹیکشن دی جاتی ہیں اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی جھوٹا انسان بھی سچ بول دیتا ہے ہاں؟ یہ بھی پتہ چلتا ہے تو یہ سکھایا تو شیطان نے جو بڑا جھوٹا ہے لیکن سکھایا اس نے صحیح تھا تو اب دیکھیں یہ آیت الکرسی رات کو جو بھی پڑھے گا تو صبح تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ عادت ڈال دینی چاہیے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے اور بچوں کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ ان کو بھی ایک عادت بن جائے اب کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے کچھ چوریاں ہوتی ہیں حالانکہ کوئی نہیں ہوتا اور چاوی جو ہوتی ہے وہ صرف ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے چاوی انہوں نے کسی نے بنا لی ہو اگر کوئی آ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان چوری کر رہا ہے تو اگر یہ چیز ہم کریں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں انشاءاللہ تو حفاظت ہو جاتی ہے تو اس کی عادت ڈالیں آیت الکرسی پڑھنے کی رات کو سونے سے پہلے تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے تو یہ جو آیت ہے آیت الکرسی اس میں سرکش شیطان جو ہوتا ہے اس کو بھگانے کی قوت اللہ نے رکھ دی ہے ایک قوت رکھی حالانکہ کلمات ہیں کچھ الفاظ ہیں لیکن اس میں قوت رکھی لیکن ایک یاد رکھے یہ ہمارے لیے مینس ہے ایک ذریعہ ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت الکرسی کی وجہ سے مجھے پروٹیکشن ملی ہے ہاں اس آیت الکرسی میں اللہ نے کچھ ایسی قوت رکھی ہے لیکن پروٹیکشن اللہ دے رہا ہے ہمیں ایک ذریعہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے جیسے ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں دوائیاں دیتا ہے تو ہم دوائی کھانے کے بعد اچھے ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دوائی کی وجہ سے مجھے شفا آئی یا اس ڈاکٹر کی وجہ سے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن وہ مینز ہے ہمارے لیے ڈاکٹر ہو یا دوائیاں ہوں تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ویسے بھی اس آیت الکرسی سے ہم یہ چیزیں بہت اچھے سے سمجھیں گے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے اسی طرح آیت الکرسی میں دو صفات آئی گئی الحی القیوم ہاں الحی القیوم اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں لیکن یہ حسن حدیث ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے یعنی اللہ کا بڑا نام جو ہے وہ یا حیو یا قیوم ہے اگر یہ صفات سے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی اس کی دعا قبول ہوتی ہیں تو ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اللہ کا وہ اس میں اعظم جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ اللہ قبول کرتا ہے وہ تین صورتوں میں ہیں کون سی تین صورتوں میں ایک سورہ البقرہ میں یعنی یہیں پہ آیت الکرسی کے اندر اور وہی صفات سورہ آل عمران میں آتی ہیں اور سورہ توحہ میں آتی ہیں تو ان تین صورتوں میں جو اس میں اعظم آیا ہوا ہے الحیو القیوم تو یا حیو یا قیوم اس طرح سے اللہ کو آواز دے کے دعا کرنی چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے لیکن یہ حدیث ہے وہ حسن حدیث ہے اور بھی کئی ایک فضیلتیں بتائی گئی ہیں لیکن وہ کچھ ضعیف میں بھی آتی ہے تو بہرحال کچھ پوائنٹس ایسے ہیں آیت الکرسی کے جو ہم نوٹ نہیں کیے ابھی تک تو اس میں یہ آتا ہے کہ آیت الکرسی ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر کچھ نے کہا دس جملے ہیں اور کس نے کہا نو جملے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ اللہ اللہ القیوم یہ ایک جملہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ دس جملے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ اللہ الہ الا اللہ پھر سیکنڈ جملہ اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دس جملے ہیں بہرحال ہے تو ایک آیت لیکن نو یا دس جملے اس میں آتے ہیں اس میں پہلا جو جملہ ہے اللہ ہاں اللہ الہ اللہ ہوں یہ کیا ہے دعویٰ ہے کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے یعنی کوئی برحق الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن صرف اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے تو یہ کیا ہے دعویٰ ہے اور باقی جتنے جملے یہاں پر آتے ہیں وہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ کیوں کیوں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کوئی اور نہیں ہے تو وہ سارے جملے اس کی دلیل ہیں دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جو نو جملے آتے ہیں اگر کوئی کہہ رہا ہے دس جملے تو جو نو جملے آتے ہیں اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں دوسری چیز پہلا لفظ کیا ہے اللہ اللہ اللہ جو ہے وہ یہ نو جملے جو باقی کے نو جملے ہیں یا دس جملے ہیں اس کا مبتدا ہے اس کا سبجیکٹ ہے اور باقی سب خبریں ہیں پریڈیکیٹ ہیں جیسے اللہ لا الہ الا اللہ پھر اللہ الحی القیوم اللہ لا تاخذہ ولا نوم اللہ الُاف سماوات وََ مافِ لڑ المزی اشف اللہ بزنی اللہ یعلم ما بین بیند و ما خلفہم اللہ ولا ولاب شیم ن علم اللہ باشا اللہ والارض اللہ ولا یعودہ حفظہما اللہ وہو العلی العظیم یعنی اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے سبجیکٹ ہیں اور باقی سب کیا ہے پریڈیکیٹ ہیں خبریں ہیں یہ دوسری چیز تیسری چیز پہلے جملے میں اللہ ورڈ آیا ہوا ہے باقی دیکھیے اکثر کیا ہے یعنی دیکھا جائے تو باقی جملوں میں اللہ ورڈ نہیں ہے بلکہ ضمیر آئی بھی ہے جیسے لاتا خزو ہو ہو کیا ہے ضمیر ہے نا جسے ہم عربی میں دمیر کہتے ہیں پروناؤن تو یہ آپ کو نظر آئے گا لہو پھر یہاں پر بھی یشف و اللہ بھی بھیز نہی یا عالم کے اندر بھی ہو ہڈن ہیں اوکے مستطر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا ورڈ جو ہے وہ اللہ بعد میں آپ کو ضبیر نظر آئے گی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہیں اسی طرح چوتھی چیز اس آیت میں اللہ کے اسماء حسنہ بھی بیان کیے گئے ہیں اب دیکھیں یہاں کدھر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ شیطان ورڈ ہے شیطان بھاگتا ہے نا اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان سے اس شخص کی حفاظت ہو جاتی ہے لیکن شیطان ورڈ ہی کہیں پہ بھی نہیں ہے تو کیوں بھاگتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کے اسماء حسنہ ہے جیسے الہ جیسے الحائی القیوم العلی العظیم تو یہ اللہ کے اسماء حسن ہے اور اسی طرح لاسٹ جو بات ویسے کئی باتیں ہیں لیکن اب وقت نہیں ہے لیکن ایک اور بات کہ اس آیت میں بہت ساری چیزیں دو دو بیان کی گئی ہیں جیسے الحی القیوم سینت النعم السماوات الارد پھر آئے دِہم خلفہم اعلیٰ علی اعلیٰ عظیم تو بہرحال بہت سارے نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم اس کا گرامر بھی دیکھیں گے تو اور زیادہ ہمیں کلیئر آئے گا لیکن اتنا بھی نہیں ڈیٹیل میں جائیں گے ویسے بھی اگر آیت الکرسی کی تفسیر کی جائے تو کئی ہمیں دن لگے اس کی تفسیر کرتے کرتے تو بہرحال آپ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کیا ہے اللہ اللہ کیا ہے یہ اسم الجلالہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے کیونکہ یہ الحائے القیوم یہ کیا ہے صفاتی نام ہے تو اللہ کا ذاتی نام کیا ہے اللہ بولتے ہی دیکھیں کیسا لگتا ہے اللہ اور سب ناموں میں بڑا اور جامع نام ہے یہ کوئی اور ذات اس سے منصوب ہی نہیں کسی نے اپنا نام اللہ رکھا ہی نہیں اور نہیں رکھے گا کہ کوئی نہیں رکھ سکتا یہ اللہ کا ذاتی نام ہے یہ یونیک نام ہے اللہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا یعنی جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو اس وقت قیامت قائم ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اللہ اللہ اللہ اللہ کر کے وہ ورد کرنا شروع کرے یہ ساری بدتیں ہیں کہیں پہ بھی ہمیں حدیثوں میں یا کہیں پہ ایسی بات نہیں ملتی کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر کے اس کا ورد کیا جائے تو یہ ساری بدتیں ہیں اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں اور اللہ اللہ کہنے سے کیا مراد ہے اس حدیث میں اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے کیونکہ اس کی دلیل بھی ہمیں ایک اور حدیث سے ملتی ہے وہ ہے مسند احمد کی روایت جس میں آتا ہے کہ کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے پر قیامت نہیں ہوگی جب کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہوگی یہ مطلب ہے یعنی جب ایک شخص بھی توحید پر قائم نہیں ہوگا تب قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ ایسے ورسٹ دن آنے والے ہیں قیامت سے پہلے اسی لیے تو برے لوگوں پہ قیامت آئے گی نا اچھے لوگوں پہ نہیں آئے گی تو بہرحال لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تب قیامت قائم ہوگی پھر لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اس پہ بھی نوٹ کرے لا الہ لا یہاں پر جو آیا ہوا ہے لا اس کو کہتے ہیں لائے نفی لل جنس گرامر نہیں بھی آ رہی تو بھی سمجھنے والی بات ہے لائے نفی للجنس کیا ہوتا ہے اس میں لا کے بعد جو بھی اسم ہوتا ہے اس پہ فتح آئی ہوئی رہتی ہے زبر ہوتا ہے اس میں تنوین وغیرہ نہیں ہوتی اس میں جو ہے بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے بہت زیادہ زور ہوتا ہے یعنی یہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی علا نہیں ہے ناٹ ایٹ آل اینی الہ کوئی بھی علا نہیں صرف اور صرف اللہ ہی علا ہے وہی عبادت کے لائق ہے یہ مطلب ہوتا ہے ایک ایک حرکت بھی ہوتی ہے نا قرآن میں وہ بھی برابر پڑھا کریں کیونکہ کبھی کبھی ہم صرف زبر کو دو زبر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور نکل جاتا ہے اس لیے ایٹ لیسٹ حرکت تو صحیح پڑھا کریں بہت اس میں چینجز آ جاتے ہیں معنی کے اندر تو سبحان اللہ اللہ کی ایک ایک چیز جو قرآن میں مینشن ہے اور ایک ایک حرکت بھی ایک ایک جو ورڈ آئے ہوئے وہ بھی سارے چنے چنے ورڈ ہیں یا اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا کہا گیا کہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود برحق کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں لیکن وہی کون اللہ اللہ ہی الہ ہے اللہ کے علاوہ جتنے بھی خود ساختہ معبود ہیں جتنے لوگوں نے جو جو الہ بنائے ہوئے جن جن سے وہ لوگ مانگتے اللہ کے سوا ان کو داتا سمجھتے ہیں ان کو دستگیر سمجھتے ہیں یا ان کو ہی الہ سمجھتے ہیں وہ سب باطل ہیں سب جھوٹے ہیں حقیقی اور سچا معبود صرف اللہ ہی ہے صرف ایک اللہ وہی سچا معبود ہے وہی دیتا ہے کوئی اور بابا نہیں دیتا بلکہ اللہ دیتا ہے اللہ سے مانگا کرو سورہ الحج آئے نمبر سکسٹی ٹو کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں وہ بھلے ہی کسی پتھر کی پوجا کر رہے ہیں یا کسی انسان کی کر رہے ہیں یا کسی ولی کی کر رہے ہیں اس سے مانگ رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے باطل ہیں تمہیں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے یاد رکھے باطل علاج جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کس سے مانگ رہے ہو علا کون ہوتا ہے علا وہ ہوتا ہے جس کی محبت اور اس کی تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے کون عزت کے لائق ہے اللہ کس سے زیادہ شدید محبت ہمیں ہونی چاہیے اللہ سے اور محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے وہ ہوتا ہے اور ایسی ہستی کون ہے صرف ایک ہی ہستی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور ہستی نہیں ہے پھر کہا الحائی الحی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی فنا اور زوال کے ہمیشہ رہنے والا ہے اسے کوئی فنا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے موت سے پاک ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی ہماری زندگی جو ہے اور اللہ کی زندگی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں کوئی بھی تقابل کمپیریزن نہیں ہے یاد رکھے لئے شاید اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم کمپیئر کر سکیں اس دنیا میں پوری کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم کمپیریزن کر سکیں اب ہم پہلے تو کچھ نہیں تھے کہاں تھے ہم دو سو سال تین سو سال پہلے کہاں تھے ہمارا وجود ہی نہیں تھا کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں تھا تو ہم آدم سے وجود میں آئے ہمیں زندگی دی اللہ نے کون دینے والا ہے زندگی جو الحائی ہے وہ دے گا تو وہ کون ہے اللہ اس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک دن موت آنے والی ہمیں ہر ایک کو جانا ہے وہ بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو بادشاہ کیوں نہ ہو ہر ایک کو موت آنی ہے جب کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی سورہ الفرقان آئے نمبر ففٹی ایٹ کا مفہوم ہے اس ہمیشہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں کلیئر بتا دیا گیا اس پہ بھروسہ کرے کوئی چیز ہوتی ہے ہم بالکل ہے بول دیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہمارا مالک ہے اللہ دیکھ لے گا لیکن بھروسہ تو نہیں ہوتا تو بھروسہ اس پہ کرے جسے کبھی موت نہیں اس سے مانگے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے نا اس لیے ہم زندہ یاد رکھیں پھر وہ جب چاہے زندگی کے بعد ہمیں موت دے دیں اس نے دیا ہے وہ جب چاہے لے لیں اور ہماری زندگی ہے کہ عارضی چیز ٹیمپرری کچھ دن کے لیے ہم یہاں پر ہیں اور جو بھی ہے وہ ٹیسٹ ہے آزمائش ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کیا تھا اور کیا کرنے والا ہے سارے ٹیسٹنگ چل رہے ہیں اور جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ صرف عارضی ہی نہیں بلکہ عطا کردہ ہے اللہ نے عطا کی اس لیے ہمیں ملی ہے اللہ کی زندگی عطا کردہ نہیں ہے اور نہ ہی عارضی ہے ٹیمپرری نہیں ہے ہم ہماری زندگی کو ہائی کہہ سکتے ہائی لیکن الہائی نہیں کہہ سکتے یہ جو ال آیا ہوا ہے نا استغراق کسے کہتے الاستغراق کا ہے ڈیفینائٹ آرٹیکل جو کہتے ہیں ہم جیسے انگلش میں دا دی جو کہتے ہیں تو اس میں ڈیفینائٹ آرٹیکل جو بولتے ہیں تو وہ آل آتا ہے یہ استغراق کا ہے یعنی اس میں الحائی میں کیا ہوتا ہے حیات کاملہ یعنی حیات کاملہ کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں سے متصف ہے وہ کون ہے اللہ صرف ہم اپنے آپ کو الحائی نہیں کہہ سکتے ہماری حیات کیا ہے ناقص ہے اللہ کی حیات کاملہ ہے ہاں؟ جب کہ اللہ کی حیات حیات کاملہ ہے دائمی ہے ٹیمپرری نہیں ہے عارضی نہیں ہے اس لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے کوئی انسان بھی عبادت کے مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے کیونکہ کوئی اگر کسی انسان کی عبادت کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ جو زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ کبھی اللہ لے لے اس کی وہ عارضی زندگی ہے جو بھی انسان کو ملی ہے زندگی میں وہ خود کسی کا محتاج بھی ہوتا ہے ایسا نہیں جو بھی انسان ہے کسی نہ کسی کا محتاج ہی ہوتا ہے نا تو وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے ہر چیز جو بھی ہے وہ اس کی زندگی دیکھے محدود زندگی ہے کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھے وہ ختم ہونے والی ہے حتیٰ کہ موت کو بھی موت دی جائے گی ایک مینڈا ذبح کر دیا جائے گا جو موت ہوگا اس کو موت کو بھی موت دی جائے گی کیونکہ جنت اور جہنم میں موت نہیں ہوگی جو جان نکالنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی موت دی جائے گی کوئی بھی مخلوق ہو ہر ایک کو ایک دن ختم ہونا ہے کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے پھر کہا القیوم قیوم کے کئی معنی آتے ہیں یعنی قائم ہے وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہیں سب کی حفاظت کر رہا ہے سب کی نگہبانی نگرانی کر رہا ہے وہ یہ اللہ کا نام ہے صفاتی نام اس لیے کسی کا نام اگر کوئی عبد القیوم رکھتا ہے تو اسے قیوم قیوم آواز نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ القیوم صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے اسی لیے جب بچوں کے نام اس طرح سے رکھے اللہ کے صفات کے ساتھ جیسے الرحمن تو عبد الرحمٰن ہے وہ الرحمن رحمٰن رحمان نہیں کہے اسے یا قیوم قیوم نہیں کہے بلکہ عبد القیوم کہنا چاہیے تو بہرحال یا القیوم جو ہے وہ فعول کے وزن پہ آتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغہ بھی ہوتا ہے اور دوام بھی ہے یعنی کنٹینیوٹی بھی ہے جبکہ قائم بھی ایک آتا ہے ورڈ قائم یہ کیا ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے قرآن میں قوام آتا ہے قوام انسان کے لیے یعنی مرد کے لیے بار بار نگہبانی کرنے کے لیے جیسے کہ مرد کو قوام کیوں کہا گیا کیونکہ وہ عورت کی حفاظت کرتا ہے اس کی جو بھی ضروریات ہیں اس کا خیال بھی رکھتا ہے لیکن یہ جو خیال ہے جو بھی حفاظت ہے وہ کیا ہے عارضی سہارا ہے یہ اللہ جب چاہے اسے اس دنیا سے لے جائے کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے وہ بھی چلا جائے گا تو یہ عارضی سہارے ہوتے ہیں لیکن قیوم جو ہے جو فعول کے وزن پہ ہے اس میں دوام ہے عارضی نہیں ہے اور جو زندہ ہوتا ہے اسے کبھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے الہائی آیا ہوا نا پہلے پھر بعد میں القیوم تو سوچ سکتے ہیں کہ اچھا جو زندہ ہے اس کو ضرورت ہے کسی کی مدد کی تو قیوم سے کہا گیا نہیں اس کو کسی کی ضرورت نہیں مدد کی وہ تو خود قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرتا ہے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ساری کائنات اس کی نگرانی اور اس کے سہارے کی محتاج ہے پوری کائنات اس کی محتاج ہے اللہ سب کو قائم کرنے والا ہے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے وہ دوسروں کو قائم کرتا ہے دوسروں کو سہارا دیتا ہے سورہ اور روم آئے نمبر ٹوینٹی فائیو کا مفہوم ہے اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے یعنی آسمان اور زمین اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہی قائم ہے کچھ ہو نہیں رہا ہے وہ کیوں قائم ہے کیوں نہیں ٹکرا رہے کیوں نہیں گر رہے ایک دوسرے کے اوپر کیونکہ اس کو اللہ تھامے ہوئے ہیں پوری کائنات اس کی مدد سے قائم ہے وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ سب کی نگاہ بادی کر رہا ہے اگر کوئی غور و فکر کرے نا یونیورس پہ کائنات پہ تو وہ خود سمجھ جائے کہ کوئی تو ہے جو اسے سنبھال رہا ہے ورنہ کیا ہو جائے پوری زمین ڈھیل جائے آسمان جو ہے اس میں سے سب چیزیں نیچے گر جائیں ہیں تو کوئی نگہ بانی کہے کسی کو یاد رکھے کبھی ہم کہتے ہیں ہماری گھر کی نگہ بانی کریں تو کیا ہوتا ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتا لیکن اللہ یہ جو قیوم ہے اس میں کیا ہے نگہ بانی بھی کر رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے اگر کوئی اللہ کو کہے بھی نہیں کہ ہماری نگہ بانی کرو ہماری حفاظت کرو تو بھی اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے حفاظت کر رہا ہے نگہبانی کر رہا ہے تو قیوم القیوم میں کیا ہے ایک تو ایک قائم دوسری نگرانی کرنا اور حفاظت بھی آتی ہے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بغیر کسی فنا اور زوال کے ہمیشہ قائم ہے اسے کوئی فنا نہیں کوئی زوال نہیں یہ دونوں جو صفات ہے الحی القیوم تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے تو یہ دونوں صفات ایک ساتھ لا کے یہ بتایا گیا کہ وہ ازل سے ابد تک رہے گا پہلے سے ہے آخر تک رہے گا اسے کوئی موت نہیں پھر آگے فرمایا لا خز حسین ولا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند یہ جو بات بتائی گئی وہ القیوم کی ہی وضاحت ہے اس کی تشریح میں بتائی گئی ہیں جب کوئی کسی کی نگرانی کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے آخر میں تھک جاتا ہے کوئی بھی ہو اسے تھکان آتی ہے دنیا کے ہر چیز میں آپ دیکھیں پرندے ہو یا پھر پودے ہو وہ بھی سو جاتے ہیں یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے نا سائنس نے یہ بھی معلوم کیا کہ پودے تک سوتے ہیں جانور تک سوتے ہیں پرندے تک سوتے ہیں کیوں ان کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور جو نگران ہوتا ہے جیسے واچ مین وغیرہ ہوتے ہیں سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں کوئی کوئی نائٹ شفٹ کرتا ہے تو دن میں سو لیتا ہے تاکہ رات کو جاگے اور پھر وہ رات بھر بھی جاگتا ہے تو پھر پھر اسے نیند آتی ہے بیچ میں ہی ایک اونگ لے لیتا ہے آخر میں تھکتا ہے اونگ آتی ہے نیند بھی آنے لگتی ہے اونگ کیا ہے اونگ اونگ جو ہے وہ شروعات میں آتی ہے نا نیند سے پہلے آتی ہے یہ ہوتی ہے غفلت کی ابتدا شروعات اور نیند جو ہوتی ہے وہ غفلت کی انتہا ہوتی ہے نیند میں کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ایک موت کی طرح ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کے انتہا سے بھی پاک ہیں دونوں سے پاک ہیں اور اونگ کو پہلے لایا گیا سینتن اس کو پہلے لایا گیا کہ اگر اللہ کو اونگ ہی نہیں آتی تو پھر نیند کیسے آ سکتی ہے یعنی چھوٹی چیز ہی نہیں آ رہی ہے اونگ جو ہوتی ہے وہ پہلی چیز ہوتی ہے نا وہی اگر نہیں آتی تو پھر اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے یعنی سو جانا تو درکنار اسے تو اونگ تک نہیں آتی یہ کہا گیا اجائے اچھا، اس میں کچھ چیزیں پوائنٹ کرنے کی ہیں ایک چیز دیکھیں اس میں سینتن تنوین نومن تنوین تنوین آپ کو پتا ہوگا دو زبر دو زیر دو پیش تو یہاں دو پیش آئی ہوئی ہیں یہ جو تنوین آئی ہوئی ہیں یہ بھی قابل غور ہیں اس میں یہ نہیں کہا اسینتو ان نوم ال ال نہیں آیا ہوا ہے جیسے کہ الحائی القیوم ال آیا ہوا ہے نا ڈیفینائٹ آرٹیکل دا دی لیکن یہاں پر تنوین آئی ہوئی ہے کیا اس کا ریزن ہو سکتا ہے اس کا ریزن اب دیکھیں جب بھی لا ہے نا لا نہیں نفی اسے کہتے ہیں نہیں کے معنی میں لا اگر آ جائے اور اس میں ال نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر تنوین ہے اس کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حتیٰ کہ کم سے کم بھی اونگ نہیں آتی اور کم سے کم نیند بھی نہیں آتی اونگ میں بھی درجے ہوتے ہیں نا ایک اونگ ہوتی ہے تھوڑی سی اونگ آئی ایک سیکنڈ کے لیے اور جھٹ سے آپ اٹھ گئے ایک اونگ ہوتی ہے تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور کچھ اور ہی لمبی ہوتی ہے پھر بعد میں انسان بالکل ہی سو جاتا ہے تو یہ کم سے کم دیکھیں لا اور یہاں پر پھر تنوین یہ بتاتا ہے کہ تھوڑی سی بھی کم از کم بھی اسے اونگ نہیں آتی اور کم از کم اس سے نیند بھی نہیں آتی یعنی اتنی بھی اونگ اور اتنی بھی ذرا سی بھی نیند نہیں آتی اونگ اور نیند کا کم از کم امکان بھی نہیں ہے یعنی تھوڑا سا بھی امکان نہیں ہے اگر ال کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا اگر اس طرح ہوتا ہے تو ہوتا انوم ہوتا ہاں تو اس کا مطلب ہوتا کہ اونگ اور نیند کے کچھ امکان ہے یہاں پر یہ مطلب ہوتا لیکن اس طرح سے لا کے بتایا گیا کہ بالکل امکان ہی نہیں ہے کہ اسے اونگ آئے یا نیند آئے تھوڑے بھی امکان نہیں ہے اس طرح سے بات کی گئی دوسری اور ایک چیز یہاں پر نوٹ کریں اگر اس طرح ہوتا نا لاتا خزو سینتوں و نومن لا نہیں ہوتا یہاں پر لاتا سینتوں و نومن و لا لا نہیں ہوتا اگر لا نہیں ہوتا تو مطلب کیا ہوتا کہ دونوں اونگ اور نیند ایک ساتھ نہیں آتی یعنی ایک ہی ٹائم میں اسے اونگ اور نیند نہیں آتی اس طرح ہوتا یا تو یہ ہوتا کہ اونگ آتی ہے یا تو نیند آتی ہے دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے لیکن یہاں لا کو لا کے بتایا گیا یعنی نوم سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بھی یعنی اونگ اور نیند دونوں بھی ایک ساتھ بھی نہیں آتے اور صرف انڈیویجولی خالی اونگ یا پھر اونلی صرف نیند بھی اللہ کو نہیں آتی تو یہ بھی قابل غور ہیں ورنہ اس طرح سے بھی کہا جا سکتا تلا تخذو سینہ تو و نوم لیکن لا لا کے یہ بات کلیئر کی گئی کہ نہ ہی دونوں ایک ساتھ آتے نہ الگ الگ چیز بھی اسے آتی ہیں بہرحال سوچے کہ جب کسی کو اونگ یا نیند آتی ہے اگر اسے کہا جائے کہ ہماری گھر کی نگرانی کرو حفاظت کرو تو کیسے کر سکتا ہے جب کسی کو اونگ یا نیند آئے تو وہ کسی کی نگرانی اور حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ قائم ہو سکتا ہے وہ تو نیند میں چلا گیا قائم کیسے ہوگا نیند تو ویسے بھی کیا ہے موت کی بہن ہے نا ایک موت کی طرح ہوتی ہے اگر کوئی سو جائے اور کوئی اسے پکار بھی رہا ہے کبھی کبھی اتنے ڈیپ میں لوگ جاتے ہیں کتنا بھی پکارو کتنا بھی ان کو ہاتھ لگاؤ کچھ نہیں اثر ہوتا ہاں، ویسے بھی کوئی آواز دے تو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اتنی نیند میں چلے گئے تو کوئی اگر پکار بھی رہا ہے اور سن بھی لیا اس نے تو تھوڑا تھوڑا سنے گا اور اگنور کر دے گا تو پکار بھی رہا ہے تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتا کوئی مصیبت میں ہے اور دعا کر رہا ہے تو پھر اس کی دعا کیسے وہ پھر سن سکتا ہے اگر کوئی سو گیا یا اگر کسی کو اونگ آئی کیسی دعا سن سکتا ہے کیسے قبول کر سکتا ہے تو اللہ کی یہ جو صفات ہے ہاں، کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی تو یہ بھی دیکھیں قابل غور ہے اور ایک اور چیز اللہ کو نہ اطراری اونگ آتی ہے اور نہ اختیاری کیا اس کا مطلب ہے اطراری جو ہوتی ہے جسے ہم اردو میں اضطراری کہتے ہیں دود کو ہم زود بولتے ہیں نا اضطراری جو ہوتی ہے اضطراری جو اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے تھکان ہو گئی مجبوری ہاں، تھکان کی مجبوری تو اس میں اونگ اور نیند آنا شروع ہو جائے تو وہ اضطراری ہوتی ہے اختیاری کیا ہوتی ہے نیند تو نہیں آئی لیکن پھر بھی وہ جا کے سو گیا جیسے رات کو ہمیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم صبح فجر کے لیے جلدی اٹھے تو ہم نیند نہیں بھی آئی تو سو لیتے ہیں تو اللہ کو اختیاری نیند کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی اسے اضطراری نیند آتی ہے جسے اونگ یا نیند کا غلبہ آئے تو وہ علا کیسے ہو سکتا ہے ہاں؟ جو نیند سے مغلوب ہو جائے وہ علا کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ اونگنے لگے تو کیا ہوگا کائنات کا جو بھی نظام ہے اتنا بڑا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے سب یہاں کا وہاں ہو جائے کسی کو اگر آدھی رات کو دعا کرنے کی ضرورت پڑی کچھ مصیبت میں ہے وہ پکار رہا ہے اور وہ جس کو الہ بنایا وہ سو رہا ہے تو کیسے چلے گا ہاں تو اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کیا ہے غفلت ہے نا اونگ آنا نیند آنا کیا ہے غفلت کی نشانی ہے اگر غافل ہو جاتا تو جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو دکھ رہا ہے اس سے زیادہ کئی چیزیں ہیں کبھی اسٹڈی کرنا یونیورس کی کہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ پورے پہنچے بھی نہیں سائنٹسٹ وہاں تک تو جتنی بھی آسمان میں چیزیں ہیں وہ چل پھر رہی ہے روٹیڈ ریوالو ہو رہی ہے وہ سب کچھ گر پڑے زمین پہ تو حال کیا ہوگا کوئی تو سنبھالے ہوئے ہیں نا اس لیے وہ ساری چیز ویسی ہی ہے اب سورج اور چاند یہ بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے سورج کو بھی اجازت نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں آئیں یا چاند کو اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں جائیں یا اپنے اپنے مداروں میں چل رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ان سب کو قائم کر رکھا ہے وہ ایسا قیوم ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اور اونگ اور نیند کیا ہے کمزوری ہے ایک عیب ہے یہ اللہ ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک ہیں اس میں یہ کمزوری نہیں ہے اس کے برعکس انسانوں کا حال دیکھے کیا ہے جتنا بھی کوئی صحت مند ہو کتنا بھی طاقتور ہو جتنا بھی وہ زیادہ کام کر کے آیا ہوا ہو ہاں، کتنا بھی کام کیا ہو کیا ہوتا ہے آخر میں تھکاوٹ تھک جاتا ہے وہ اور پھر اس کو سونے کی ضرورت پیش آتی ہے یہ انسان کا حال ہے تو معبود وہ ہو سکتا ہے جسے اونگ اور نیند نہ آئے اب عیسائی لوگوں کے اندر کیا ہے کرسچینٹی میں نوز بلا نوز بلا کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے چھ دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا اور ساتویں دن آرام کیا یعنی ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تھک گیا اس لیے آرام کیا نوز بلا اللہ نے اس بات کی تردید کی سورہ قاف آئے نمبر 38 میں مفہوم آتا ہے بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو چھ دن میں پیدا کیا سکس ڈیز میں اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں تھکان ہونے کی بات تو دور تھکان نے چھوا تک نہیں بالکل تھکان نہیں ہوئی یہ جو بول رہے ہیں ان کی تردید کی گئی جب تھکان ہی نہیں ہوئی تو آرام کی ضرورت ہی نہیں تھکان ہوتی ہے اس لیے آرام کی ضرورت ہوتی ہے نا تھکاوٹ آتی ہے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نہیں سوتا اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے اس کے لائق نہیں کہ وہ سوئے سو جانا یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے یہ کیونکہ یہ عیب ہے کمزوری ہے اگر سنبھالنے والے کو نیند آ جائے تو ہر چیز جو بھی نظام ہے نا وہ سب الٹ پلٹ ہو جائے اللہ تو لمحے بھر بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں ایک ماں ہوتی ہے نا جو بچے کی حفاظت کرتی ہے اس کی ٹیک کیئر کرتی ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی غافل ہو جاتی ہیں سو جاتی ہیں لیکن اللہ ایک لمحے بھر بھی اپنی مخلوق سے غافل نہیں سوچے کتنا پیار آنا چاہیے اللہ کے اوپر وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے ہر ایک کو سنبھال رہا ہے ابھی ہمارا اندر کا جو سسٹم ہے باڈی کے اندر ریسپیریٹری سسٹم ڈائجسٹیو سسٹم ہر ایک کام ایک ایک انڈیویجول کا اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے تو ایک ایک سوچیں کہ کتنی محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے لیکن لوگ اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا لہو معاف سماوات و ما الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے جو کچھ ہے سب کے سب اسی کا ہے یہاں پر دیکھیں لہو لہو کو پہلے لایا گیا یہ ظرف ہے اگر ظرف کو مقدم لایا جائے مقدم کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ زور ہوتا ہے یہ نارمل سیکوینس نہیں ہے بلکہ یہ زور والا سیکوینس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسی کی ہی ملکیت ہے یعنی کسی اور کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی شامل ہے سب کے سب پوری ملکیت زمین اور آسمان کی کس کی ہے صرف اللہ کی یعنی کائنات میں اس کے علاوہ کسی اور کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی صرف اللہ کی ملکیت ہے اور یہ جو ماں آیا ہوا ہے نا ماں ف سماواتی منفی سماواتی نہیں آیا ہوا ہے انہیں یعنی جو بھی آسمان میں اور زمین میں ہے وہ بھی من میں بھی مانا جو کا ہوتا ہے نا لیکن یہاں پر ماں آیا ہوا ہے ماں کا بھی مطلب جو ہوتا ہے جو بھی واٹ ایور ہوئے ور لیکن من اگر آ جاتا تو من کا استعمال جو ہے وہ صرف عقل کے لیے ہوتا ہے عقل یعنی جس کو عقل ہو جیسے انسان ہے جن ہیں فرشتے ہیں یہ کیا ہے عقل تو صرف وہی انکلوڈ ہوتے ہیں اب ماں کہہ کے سب اس میں آگے عقل ہو غیر عقل ہو سب اس میں آتے ہیں انسان بھی جاندار بھی بے جان نباتات حیوانات جمادات جو پہاڑ وغیرہ جو بھی جو بھی نظر آتا ہے سمندر ہے وہ سب اسی کے اندر آتے ہیں تو یہ ورڈ بھی دیکھیں ماں استعمال کر کے سب کو انکلوڈ کیا گیا ویسے بھی قرآن کی جو زبان ہے وہ بہت ہی جامع زبان ہے اور عربی ویسے بھی جامع ہوتی ہے لیکن قرآن کے جو عربی ہیں وہ بہت ہی جامع عربی ہیں اسی لیے تو عربی جو گرامر سیکھنا ہوتا ہے تو غیر مسلم کیوں سیکھ رہے ہیں قرآن کا کیوں مطالعہ ہیں گرامر کے لیے تو تھوڑا بہت ہمیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ماں استعمال کیا حالانکہ من کا بھی مطلب جو ہوتا ہے تو کیوں کیا کیونکہ اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے عاقل ہو غیر عاقل ہو سب کے سب جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک کون ہے یہاں ملکیت کی بات کی گئی مالک اللہ ہیں سب اللہ کی ہی چیزیں ہیں اللہ نے ہی اسے بنائی ہیں جب کوئی اپنی ہی چیز ہوتی ہے تو اس کی اگر دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے اس کو ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے اس کا کیونکہ اپنی چیز ہے نا جیسے ہم ہمارا گھر جو ہوتا ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ہم اس کو رکھتے ہیں لیکن وہی اگر رینٹل رہنا ہے وہ کسی اور کا ہے تو ویسی کیئر نہیں ہوتی جیسے کہ خود کے گھر کی ہوتی ہے یا کہیں مہمان بھی جاتے ہیں تو ان کے گھر کی اتنی کیئر نہیں کی جاتی جتنی خود کے گھر کی کرتے ہیں تو جو اپنی چیز ہوتی ہے اس کی احتیاط انسان بہت زیادہ کرتا ہے اور اگر کوئی شخص کہے کہ چلے میں تھوڑے دن کے لیے یہاں نہیں ہوں میرے گھر کی ٹیک کیئر کرے یا میرے گاڑی کی کرے تو اتنی پرواہ نہیں کرتا اس کی جتنی کہ وہ اپنی چیزوں کی کرتا ہے چونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے سب کے سب جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہے سب اللہ کی ہے اللہ کی ملکیت ہے وہ اس لیے وہ ان سب کی دیکھ بھال بہت ہی اچھے سے کر رہا ہے ایک ایک چیز پہ اس کی نظر ہے ایک ایک چیز کی کیئر کر رہا ہے وہ اسی لیے آسمان اور زمین کی اگر چیز اسی کی ہے تو معبود کون ہوا اللہ ہوا کیونکہ اس کی ملکیت ہے وہی عبادت کے لائق ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا اور کیا کچھ ہے آسمانوں میں ہم نے تو معلوم بھی نہیں کیا کہ آسمانوں میں کیا ہے جیسے سورج ہے چاند ہے ستارے یہ تو ہمیں جو دکھ رہے ہیں وہی ہمیں جو نظر آ رہے ہم وہی سمجھتے ہیں لیکن اس کے دوسرے پار کئی ایک غیبی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی خاص طور پہ فرشتے جو ہیں وہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں اور بھی کئی چیزیں ہیں ترمیزی کی ایک حسن حدیث آتی ہیں بے شک آسمان چڑچڑا رہا ہے مونی اور اسے چڑچڑانے کا حق بھی ہے جیسے ایک ساتھ کوئی آواز آئے تو کیا ہوتا ہے چڑچڑانے کی آواز آتی ہے تو کچھ تو آوازیں ہیں اس کے اندر اور ابھی تو پروو بھی کیے ہیں سائنٹسٹ نے کہ کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں حالانکہ وہاں اسپیس ہے ہوا نہیں ہے جہاں ہوا نہیں ہوتی وہاں آواز نہیں آنی چاہیے لیکن دیکھیں الحمد للہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیے کہ وہاں پر آوازیں ہیں اور سائنٹسٹ ابھی ریسنٹلی اس کو ڈسکور کیے کہ وہاں پر آوازیں ہیں اور وہ تعجب میں ہے کہ وہاں آواز کیسے ہو سکتی ہے جب کہ وہاں پر ہوا ہی نہیں ہے ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ وہاں پر آوازیں آتی ہیں اس کی ابھی تک انہوں نے معلومات ہی نہیں نکالے کیونکہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو بلیو بھی نہیں کریں گے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیوں آوازیں ہیں اس لیے کہ اس میں چار انگلیوں کی بھی جگہ خالی نہیں ہے اتنی بھی جگہ وہاں پر ایمٹی نہیں ہے خالی نہیں ہے سب فل ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہیں اتنے فرشتے ہیں اتنے فرشتے ہیں کہ اتنی بھی اسپیس میں ابھی چار انگلیاں آپ کی دیکھے ہاتھ کر کے کہ کتنی چار انگلیاں کتنا اسپیس ہوتا ہے اتنا بھی اسپیس آسمان میں نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے نہ ہو اور وہ سجدے میں گرے نہ ہو ہمیں ایک سجدہ بھاری پڑتا ہے اور یہ دیکھیں فرشتے جو سجدے میں گرے ہوئے ہیں ان کی پیشانی اللہ کے حضور رکھی ہوئی ہیں اتنے فرشتے ہیں تو یہ بھی ایک غیبی چیز ہمیں پتہ ہی نہیں آسمانوں میں ہے بتا دیا گیا اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت گئے تھے تو ساتویں آسمان پر موجود بیت المامور کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا بیت المامور کیا ہے جیسے ہم عمرہ حج کے لے جاتے تو کیا کرتے طواف کرتے ہیں اسی کے اوپر جو جگہ ہے وہاں پر فرشتوں کا طواف ہوتا ہے وہ جگہ بیت المامور ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ مجھے بیت المامور دکھایا گیا میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا کیونکہ کچھ نئی چیز نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن کیا جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت المامور ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں کتنے ستر ہزار پر ٹائم اتنی جگہ ہے وہاں پر اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے کوئی بھی فرشتہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا یعنی اس کو چانس ہی نہیں ملتا دوسرے فرشتے آ کے پھر طواف کرنے لگتے ہیں اتنے فرشتے ہیں اتنی مخلوق میں دیکھے فرشتوں کی ہی تعداد دیکھے اتنی تعداد ہے تو ان سب کو بنانے والا کون ان سب کی کیئر کرنے والا کون اور بھی کئی چیزیں اب یہ تو ہمیں تھوڑی بہت بتائی گئی تو صرف لا تعداد فرشتے ہی نہیں بلکہ کئی ایسی مخلوق ہے جسے ہم نہیں جانتے ہمیں کچھ تو بتا دی گئی کچھ ہم خود دیکھ رہے ہیں اور کچھ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ابھی تک پتہ نہیں سورہ المدت سے رائے نمبر تھرٹی ون میں آتا ہے وما ماں یہ آلہ و جنود رب اللہ ہوں تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اتنے لشکر ہیں لیکن وہ صرف رب کو پتہ ہے ہمیں نہیں پتہ وہ سارے لشکر جتنے بھی فرشتے ہیں لاتعداد جو ستارے سیارے دیکھیں آج کل یونیورس کو جو ایکسپلور کیا جا رہا ہے آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہوگا کہ کئی ایک ستارے سیارے وہ ڈسکور کر لیے جاتے ہیں تو اتنے ستارے سیارے اور جو بھی دوسری مخلوق بھی ہیں سب کے سب اللہ کی مملوق ہیں اللہ ان کا مالک ہے اللہ نے ان سب کو پیدا کیا وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو اللہ ان سب کا مالک ہے اور صرف آسمان میں ہی نہیں بلکہ زمین میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے زمین میں بھی دیکھیں کیا کیا چیزیں ہیں اب ہماری جو عمریں ہیں کتنی عمر گزر چکی ہیں ہم اس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں سوتے کھاتے ہیں لیکن زمین پر جو کچھ ہے وہ سب ابھی تک انسانوں نے جانا تک نہیں کہ کیا ہے زمین پہ چند چیزیں صرف ڈسکور ہوئی ہیں اس پر چلنے والے جانوروں کی قسمیں دیکھیں وہ تک انسانوں نے نہیں دیکھی سمندر کے اندر جو کچھ ہے وہ تو بہت دور کی بات خشکی پر چیزیں ہیں وہ پتہ نہیں ہیں کئی بار یہ خبریں سننے ملتی ہیں کہ یہ نئی دریافت پھر ڈسکوری ہوئی ہے یہ نئی مخلوق فلاں جگہ ہمیں ملی سمندر میں ملی یا خشکی پر ملی ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ جو چیزیں ملی پہلے اس سے پہلے ہم دیکھے بھی نہیں تھے تو ان سب کو کون کھلا پلا رہا تھا کہ ہم جا کے کھلا رہے تھے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں اور ان سب کا جو نظام ہے کون سنبھال رہا ہے سوچے کبھی کچھ تو مخلوق زمین اور آسمان میں ایسی ہیں جو اتنی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی ہے کہ ہم اپنی نیکڈ آنکھ سے ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اتنی چھوٹی ہیں جیسے وائرسز بیکٹیریا وغیرہ تو اس کی بھی کون دیکھ بھال کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے اس کا بھی اللہ ہی مالک ہے یہ وہی ہو سکتا ہے جس نے اسے پیدا کیا وہی دیکھ بھال کر سکتا ہے اس کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی مملوک ہے یاد رکھے اس کی ملکیت میں ہے اور سب اس کے غلام ہیں غلام ہیں ہم سلیو ہیں مالک نہیں ہے کسی چیز کے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا آقا ہے کوئی بھی ہو نبی ہو ولی ہو عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو سارے کے سارے لوگ اللہ کے مملوک ہیں اس کے غلام ہیں تو غلام کی طرح رہیں اللہ کے سامنے اور اتنا ہی نہیں ان سب کی جو زندگی ہے اور جو موت ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے جب چاہے زندگی دے اور جب چاہے وہ موت دے کوئی پوچھنے والا نہیں اور کس کی بجال کے کوئی پوچھے کہ اس کو موت کیوں آئی تو زندگی اور موت کا بھی مالک اللہ ہی ہے پھر مخلوق کی عبادت کیسی کی جا سکتی ہے کیسے وہ لائق ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اب لوگ کچھ لوگوں سے دعا مانگتے رہتے ہیں جو مر چکے یا زندہ بھی ہیں جو بابا چلے گئے ان کی قبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں ہمیں بیٹا دے دے ہمیں بیٹی دے دے یہ تو مر چکے ہیں یہ کیسے لائق ہو سکتے ہیں عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو زندہ مر گیا شخص وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا اس نے تو اپنا خود کا غسل تک نہیں دیا جنازے کا کوئی اور اسے اٹھا کے لے کے گیا قبرستان آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار سارے انبیاء کے آدم علیہ السلام سے لے کے وہ بھی فوت ہو چکے یاد رکھیں اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے نا اس بات کو تو وہ قرآن کو اور حدیثوں کو نہیں مانتا حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے عمر رضی اللہ عنہ ماننے تیار نہیں تھے اگر کوئی کہتا تو غصے سے آ جاتے کہ نہیں وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا ٹور پہ ویسے ہی کہیں گئے واپس آ جائیں گے وہ ماننے تیار نہیں تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے وہ چلے گئے اس دنیا سے یہ اسے معلوم ہونا چاہیے کلیئر الفاظ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ میں ٹاپ صحابہ وہ یہ بات کر رہے ہیں اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے یہ یاد رکھے اللہ زدہ الحی ہے اسے موت نہیں آئے گی اللہ کو موت نہیں باقی سب کو موت آنی ہے کوئی بھی ہو انسان ہو کوئی بھی ہو اسے ایک دن ختم ہونا ہے یہ بات یاد رکھے اور ایون قرآن کی آیت بھی ہمیں بتاتی ہے اللہ نے یہ کہا کہ جب تم فوت ہو جاؤ گے اس طرح سے بات کی لیکن آج بھی دیکھیں جو ضدی لوگ ہیں وہ ماننے تیار نہیں ہوتے موت اور زندگی کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے ہاں؟ اس کی ملکیت میں ہے ساری چیزیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جسے موت آئے وہ عبادت کے لائق نہیں ہم سب سے بیسٹ انبیاء سردار جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی عبادت نہیں کر سکتے اگر ان کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے وہ شرک کر رہا ہے جا کے ان کے قبروں کے سامنے ماتھا ٹیکنا یہ شرک ہے مشرق ہے مشرق کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے یاد رکھے اس کے لیے جنت نہیں ہے اور کہاں یہ کہ وہ کون سے ننگے بابا اور دوسرے بابا جو ان کے سامنے جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں ولی بول کے ان کے سامنے یہ کرتے وہ کرتے ہیں وہ کہاں کیا ہے ان کی ملکیت میں کیا ہے جن کی عبادت کر رہے ہو جن کے پاس جا کے تم مانگ رہے ہو وہ کیا دے رہے ہیں تمہیں وہ تو چلے گئے اور یاد رکھے اللہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے اسے موت نہیں آئے گی کبھی موت نہیں آئے گی اس لیے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے رسول ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو کوئی بھی وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی مخلوق کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے تو اور کس کے پاس تم مانگو گے ملکیت کس کی ہے سب کچھ اللہ کی اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں باہر ادھر گھوم کے دیکھے کیا کیا چیزیں سب اللہ کی ملکیت ہے اور جو ہمیں ملا ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے ورنہ اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں سب اللہ کے غلام ہے غلام سلیو ہے نوکر ہے سب تو کس کی کیا مجال کے کوئی بول سکے کہ آقا نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کر رہا ہے کس کی مجال ہے بولنے کی ایک نوکر ہوتا ہے نا اس میں اور سلیو میں یعنی جو غلام ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے نوکر پھر بھی کبھی بول دیتا ہے لیکن جو غلام ہوتا ہے نا اس کی مجال بھی نہیں ہوتی کچھ بولنے کی ہم نوکر بھی نہیں غلام ہے غلام جو اور نیچے کا درجہ ہے اور یہاں پر ماں کہہ کے ماں فی سماواتی و ماں فی الارض یہ بتا کے بتایا گیا کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے صرف اسی کی ملکیت وہ عاقل ہو یا غیر عاقل ہو سب کے سب اللہ کی ملکیت میں ہے اس کی ملکیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہر چیز اللہ کی ہے اور آگے فرمایا منگزلزی یشف و اندہ اللہ بھی کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یہ بھی بہت ہی ہے نا اسٹرانگ جملہ ہے حالانکہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے بس ایسا بول دیتے ہیں اس میں کوئی بھی زور نہیں ہوتا لیکن اس پہ اتنا زور ہے نا آپ اگر مارک کریں گے یہ بھی قابل غور چیز ہے یہاں پر دیکھیے منزل لذی یہ زا جو آیا ہوا ہے نا وہ زوردار ہے ایسا نہیں کہا ایسے بھی کہہ سکتا تھا اللہ من اللہ کون ہے جو یشف شفات کرے اندو اس کے پاس اللہ مگر بھی ازنی اس کے عزن سے ایسا بھی کہہ سکتا تھا زال بولتے ہی نہیں اللہ لیکن یہاں منزل لذی کہہ کے اس پہ زور دیا گیا کہ کس کی ہمت ہے کہ وہ سفارش کرے کون ہے وہ کس کی ہمت ہے کس کی ضرورت ہے کس کی کیا مجال اللہ یہاں انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ کون ہے جو سفارش کر سکے اس میں جو زا آیا ہوا ہے زا یہ حاضہ جو ہوتا ہے نا حاضہ دس یہ قریب کے لیے کہا جاتا ہے نا یہ یہ چیز حاضہ اس کی مختصر شکل ہے شارٹ فارم ہے حاضہ کا زا جو ہوتا ہے وہ یعنی اس میں اشارہ جسے کہتے ہیں نا ڈیمانسٹریٹو پرونا وہ ہوتا ہے یہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ یہ یعنی یہ کون ہے یہ کون اس طرح سے ہم کہتے ہیں نا من کون یہ یہ کون یہ یہ سفارش کرے گا اس طرح سے بات ہوئی ہے یہ کون ہے جو سفارش کرے تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے جس جس کو تم نے بنایا ہوا ہے سفارش ہی کہ آپ کچھ بھی کریں شرک کریں بدعت کریں جو کریں ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے ہم تو امتی ہیں آپ وسلم کے ہم جو گناہ چاہے اچھا کریں جھوٹ بولے الزام لگائے کچھ بھی کرے جنت تو ہمارے لیے لکھی گئی ہے اور بابا پکڑ لیں گے اور کئی کئی ایسے عقیدے نکالے لوگوں نے سب پیسے کمانے کے دھندے ہیں یہ مولوی کے کہ صرف مرید بن جاؤ تمہیں کوئی فکر نہیں ہوگی ایون قبر کے اندر جو تین سوالات ہوں گے اس کے بھی جواب ہم دیں گے اور کچھ نے تو یہ کہا کہ اگر وہ سوال کرنے آئے گا جو بھی منکر نکیر جو فرشتے وہ سوال کرنے آئیں گے تو ان کو ہم کہیں گے کیا سلام کے بغیر کلام کر رہے ہیں اس طرح سے جرت سے بات کر رہے ہیں وہ تو ایسے بھیانک فرشتے ہوں گے کہ دیکھ کے ہی انسان ڈر جائے گا اور پھر ہم بولیں گے کہ ہم اس کے مرید ہیں تو کچھ نہیں کریں گے کیا کیا لوگوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں اللہ پہ لگا دی صرف پیسوں کے خاطر کسی کو مرید بنانے کے خاطر کتنی جھوٹ بات سچائی پہنچانے نہیں دیتے اور جو سچائی پہنچاتا ہے اس کے ٹانگ کھینچنے لگتے ہیں اس کو روکتے ہیں دین کا کام کرنے سے روکتے ہیں کہ یہ عقیدہ صحیح نہ بتا دے نہیں تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے یہ فاتحہ نیاز کہاں سے ہوں گی پھر کھانے پینے ہمیں دوسرے یہاں سے ملتے اور کیسے ملیں گے اور کھانے والے بھی اور کھلانے والے بھی سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں یہاں کہاں گے کون ہے کون ہے جو سفارش کر سکے کس کی ہمت یہ کون ہوں اس طرح سے زور ہے اس پہ اور اسی طرح اور زور ہے اس کے اندر یہ جملہ جو ہے نا وہ جملے نافیہ نہیں ہے یعنی منفی جیسے نافیہ یعنی نفی کرنا اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نافیہ ہوتا کہ جس سمپل سینٹینس کہ ٹھیک ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا یہ سمپل ہو گیا لیکن یہاں پر ویسی بات نہیں ہے جملے نافیہ نہیں ہے بلکہ جملے استفامیہ انکاریہ ہے یہ کیا ہے استفام کس کو کہتے ہیں کوشچن کو سوال انکاریہ انکار کرنا تو سوالی انداز میں انکار کر دیا گیا سوالی انداز میں جب انکار ہوتا ہے نا تو اس پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے وہ جملے نافیہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے اب دیکھیں میں نے جملے نافیہ بھی آپ کو پڑھ کے سنائی اس میں اور یہ جو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے بولنے میں کہ کون ہے اس طرح سے یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا کوئی نہیں کر سکتا سمپل نہیں بتایا گیا بلکہ اس میں زور دیا گیا قوی ہے یہ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے کہ اس کو بیٹا دے دو اس کو بیٹی دے دو اس کی حاجت پوری کرو اس کی کیا مجال اس طرح سے بات ہوگی بہت زیادہ زور یاد رکھے اس کے اندر صرف زا نے اور استفامیہ نے کوشچن نے اتنا زیادہ زور دیا ہے لیکن ہم جب پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور بس اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری حفاظت ہو جائے کوئی شیطان ہمارے قریب نہ آئے اس لیے صرف ہم پڑھتے ہیں لیکن کتنا زور ہے اس کے اندر اب دیکھیں اللہ کی ملکیت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ہی ہے نا سب کچھ یہاں کیا بتایا گیا پیچھے لہو معاف سماوات سماواتی و معافی لڑ یہ ملکیت کی بات تھی اب یہاں پر منزل لذی یشف و ایندھ و اللہ بیزنی اس میں پریشر کی بات ہے دبدبے کی بات ہے صرف ملکیت ہی نہیں کیونکہ کسی کسی کی ملکیت ہوتی ہے مالک ہوتا ہے لیکن پریشر کچھ نہیں ہوتا ہے دب دبا نہیں ہوتا کچھ کر نہیں پاتا مجبور ہوتا ہے وہ اللہ جو ہے اس کے پاس دب دبا بھی ہے کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی سفارش کر سکے تو اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا اللہ پر جیسے انسانوں پہ کوئی دباؤ ڈالتا ہے نا دبا دیتا ہے کسی وجہ سے اللہ پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا اور قیامت کے دن انسانوں کے انجام کا جب اللہ فیصلہ کرے گا تو اس وقت کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوں گی جو آج بول رہے ہیں نا ہم کریں گے تم کچھ بھی کرو تم مت ڈرو ہم بول دیں گے کرو غلط کام جو کرنا ہے کبھی کبھی گھر والے بھی اس طرح سے کچھ بات کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم بول دیں گے ہم نہیں تھا ہم تمہارا گناہ ہمارے اوپر لے لیں گے ہاں کتنے آسانی سے لوگ بول دیتے ہیں تو اس وقت شفاعت کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی مگر اسے ہی جسے اللہ اجازت دے وہی شفاعت کر سکتا ہے اور شفاعت کوئی بھی نہیں کر سکتا جو اٹھا گیا اور سفارش کیا ایسا نہیں ہے جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے سفارش کے شرائط ہے قیامت کے دن کوئی بھی نہیں کرے گا اس کی کچھ شرائط ہے شرط ہے اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے جس کے لیے شفاعت کی جائے اس کے لیے شفاعت پر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو یعنی کوئی شفاعت کر رہا ہے جیسے آپ اسلم شفات کرے اللہ اگر اجازت دے گا تو آپ اسلم شفات کرے گے یعنی نبی ہو کے نبیوں کے سردار ہو کے بھی اجازت مانگیں گے انشاءاللہ وہ حدیث بھی آگے آ رہی ہے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اتنی آسانی ہے بات جو لوگ کہتے ہیں اور اس کی ہمیں دلیل بھی ملتی ہے سورہ الانبیاء آیا نمبر ٹوینٹی ایٹ میں اس میں مفہوم یہ ہے اور وہ اسی کے لیے شفاعت کریں گے جن کے لیے اللہ راضی ہوگا یعنی اللہ جس سے راضی ہوگا وہی شفاعت کر پائے گا ہم بغیر دلیل کے نہیں بولے کسی کو دلیل دیں ہم دلیل سے بات کرتے ہیں بغیر دلیل کے لوگ گمراہ کر دیتے ہیں لوگوں کو اور سب سے بڑی اس امت میں گمراہی یہی ہے سفارش والی اور سب سے بڑی جو گمراہی ہے نا اس سفارش کے بارے میں غلط فہمیاں اندر ڈال دی ہوئی ہے لوگوں کے وہ ہے ریڈی میڈ اور سب کچھ شارٹ کٹ چاہیے لوگوں کو اور یہاں کیا کہا گیا جن کے لیے اللہ راضی ہو ان کو اجازت ملے گی اب اللہ کس سے راضی ہوگا مشرق سے راضی ہوگا کافر سے راضی ہوگا شفاعت کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جو توحید پرست ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی مشرق کی شفاعت پسند نہیں فرماتا مشرق ہو کافر ہو اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو لیکن شرک کر رہا ہے درگاہوں میں جا رہا ہے چادریں چڑھا رہا ہے نیازیں کر رہا ہے یہ کیا ہے شرک ہے یہ مشرق ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے مشرق جنت میں نہیں جائے گا اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کی معافی کبھی نہیں ہے کفر کی معافی بھی نہیں کبھی اسے اللہ معاف نہیں کر سکتا تو اللہ اس سے راضی ہوگا جو شرک کرتا ہے وہ شفاعت کرے گا سوچیں یہ دلیل ہمیں قرآن دے رہی ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اسی طرح دوسری شرط یہ ہے شفاعت کی کہ شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت ہو اللہ اسے اجازت دے جو شفاعت کرنے والا ہے اسے کہے کہ اوکے ٹھیک ہے تم شفاعت کرو تو اس کے بارے میں اب ہم یہیں پہ پڑھیں سورہ البقرہ آئے نمبر ٹو ففٹی فائیو یعنی آیت الکرسی میں منزل لذی یشف و اللہ و اللہ کون ہے جو اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر شفات کر سکے کس کی ہمت کس کے مجال ہوں یہیں پہ ہمیں پروف ملتا ہے ذرا سمجھ کے پڑھا کریں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا ڈیلی تو آیت الکرسی پڑھ ہی رہے ہیں نا ذرا سمجھا کریں یہاں آیت الکرسی پڑھ رہے سورہ فاتحہ پڑھے وہاں جا کے کچھ اور کام کر رہے ہیں اگر کوئی سمجھ کے پڑھے نا تو یہ سب غلطیاں نہ کرے گناہ نہ کرے گمراہ نہ ہو اسی لیے تو جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے وہ کہتے قرآن نہیں پڑھو قرآن کی تفسیر نہیں پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے الٹا کہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ قرآن پڑھنے لگے ان کو سمجھ میں آئے تو یہ جو گمراہ ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائے ہمارا دھندا کیسے چلے بہرحال تو یہ دوسری شرط ہے کہ شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت ہو تیسری چیز اللہ تعالیٰ خود شفاعت کرنے والے سے راضی ہو یعنی اللہ راضی ہو کہ وہ شفاعت کرے اس کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے سورہ نجم آئے نمبر ٹوینٹی سکس میں کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی کچھ نہیں کام آنے والی ایون فرشتوں کی بھی سفارش فرشتے کتنے سافٹ ہوتے اس لیے وہ سفارش کریں گے لیکن وہ بھی کام نہیں آئے گا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس فرشتے کو اس کا عزن دے اس کی اجازت دے اوکے تم کر سکتے ہو اوکے کرو کس کی سفارش کرنی ہے اور وہ سفارش اسے پسند بھی ہو جس چیز کی سفارش کر رہا ہے وہ سفارش اللہ کو پسند ہو تو ہی وہ کر سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے جو مرضی اٹھے اور بولے کہ نہیں میں جا کے دیکھو پہلے ہی دن کیسے سفارش کرتا ہوں تو اس کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھے کہ سفارش ایسی نہیں ہوتی بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں اور اتنے آسانی سے لوگ جو کہتے ہیں نا ہم اس کا پلو پکڑیں گے ہم اس کے مرید ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور کبھی کبھی کوئی عالم بھی نہیں ہوتا بس گھر والے ہی تم کر لو ہم بول دیں گے اللہ کو ہماری وجہ سے اس نے کیا ہم اپنے اوپر گناہ لے لیں گے تمہارے کتنا آسانی سے بول دیتے ہیں لیکن وہ دن کسی کو یاد نہیں نا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے نا کوئی اس لیے اتنے دیر کرتے ہیں بخاری کی لمبی حدیث آتی ہے سفارش کے بارے میں اس میں قیامت کا جو منظر ہے وہ مینشن کیا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو یعنی قیامت کے دن تمام مخلوق کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا ایک میدان ہوگا جس میں سارے کے سارے لوگ ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے اینڈ تک جتنے قیامت تک لوگ ہوں گے ان کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا سوچے وہ میدان کتنا بڑا ہوگا کبھی کبھی ہماری ایک فیملی بھی ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو گھر میں جگہ نہیں ہوتی ہے کچھ بڑی فیملیز ایسی ہوتی ہے جب کوئی فنکشن ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے ملتے ہیں تو سوچے یہ کیا منظر ہوگا کہ ایک چٹیل میدان آدم علیہ السلام سے لے کے ہر کوئی اس کے اندر ہے ہر ایک جمع ہے اور اس طرح کے دیکھنے والے سب کو ایک ساتھ دیکھ سکیں گے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اچھا وہ میرا دادا تھا یہ میرا بھائی ہے یہ میرا یہ ہے وہ فوت ہو گیا تھا وہ یہ ہے سب دیکھیں گے آج یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم جیسے ٹیلی ویژن ہے یا کوئی ایسے ویڈیو وغیرہ اس میں دیکھتے ہیں ایک ساتھ سبھی کو تو واللہ عالم اس وقت تو اور ایڈوانس رہے گا ہمیں نہیں پتہ کیسے رہے گا لیکن سب دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو اور آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی ایک آواز دینے والا آواز دے گا سب سن رہے ہوں گے جیسے آج ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم کیسے ایک ساتھ سنیں گے آج ٹیلی ویژن ہے ہاں ہم ایک ساتھ سن سکتے ہیں ایک ٹائم میں ابھی جیسے آپ لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ ہیں کوئی کسی اور کنٹری سے ہیں کہاں سے ہیں ان کے ٹائمنگ الگ ہمارے ٹائمنگ الگ لیکن آپ سب جو بھی ہیں یہاں پر وہ سب سن رہے ہیں ایک ساتھ سن رہے ہیں ایسا نہیں کہ آگے پیچھے تو سب کچھ وہ سن رہے ہوں گے ایک ساتھ سن رہے ہوں گے اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا بالکل نزدیک لایا جائے گا اب دیکھیں سورج کتنا دور ہے ہم سے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بہت گرمی ہو رہی ہے بہت شدید گرم ہے سوچے سورج بالکل قریب آ جائے ڈوب رہا ہوگا انسان پسینے کے اندر اتنی گرمی سب پریشان حال پھر اتنی پریشانی میں ایک شخص اپنے قریب والے شخص سے کہے گا کہ دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے کیونکہ یہ ایک دن نہیں ہوگا ہمارا جو ایک دن ہم جو کہتے ہیں وہاں پچاس ہزار سال پچاس ہزار سال کتنے ہیں اب دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج کاؤنٹ کیا جائے تو ابھی تک پچاس ہزار سال نہیں ہوئے یاد رکھیں اتنا ٹائم اس میدان میں ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا گرمی کے اندر تو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے کہ دیکھو کیسے حال ہے ہمارا تو کیوں نہ کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہماری شفات کر سکے سفارش کر سکے چلے ہم سب جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ ہم جاتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس باپ آدم علیہ السلام اس کے لیے مناسب ہے کہ ہم ان کے پاس سفارش کر سکیں تو لوگ سب ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے جو سب سے پہلے انسان ہمارے باپ آدم علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے ایک انسان نے جتنے لوگ ہیں سب کے سب مل کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ انسانوں کے باپ ہیں مس کا پالش ہوگا وہاں پر ہیں آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنی روح آپ کے اندر پھوکی فرشتوں کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا یعنی آپ کی کیا فضیلت ہے یعنی آپ کو اللہ اتنا پیار کرتا ہوگا محبت کرتا ہوگا کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ان کا بولنے کا مطلب اور جنت میں آپ کو پیدا کرنے کے بعد ٹھہرایا بھی تھا اتنی بڑی فضیلت ان کو دی گئی نا تو اس طرح سے بات کریں گے تو آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں کیوں شفاعت کر دیں کیوں کہیں گے تاکہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے یہ جو شفاعت ہوگی وہ بچانے کے لیے نہیں ہوگی کہ اللہ حساب کتاب ہی شروع کر دے بہت دن ہو گئے بہت تھک گئے حساب کتاب شروع کر دے اور قیامت کی تکلیف سے ہمیں نجات دے اس لیے شفات کی بات ہوگی ایسا نہیں کہ قیامت کے دن ہم اٹھے اور چلے شفات کرنے کے ہے اور جلدی سے شفات ہو جائے اس طرح سے نہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں یعنی ہم کس درجے الجھن اور پریشانی میں ہیں تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج اس درجے غضبناک ناک ہے کہ کبھی اتنا غضبناک ناک نہیں ہوا تھا یعنی گنہ گاروں پہ اور نہ ہی وہ آئندہ کبھی ہوگا اتنا اللہ کو غصہ آیا ہوا ہے ہم گنہ گار ہیں نا ہر انسان گنہ گار ہے اور وہ کہیں گے کہ اور مجھے پہلے ہی درخت جو جنت کا جو درخت تھا اس کے کھانے سے منع کیا تھا ان کو اپنی غلطی یاد آئے گی ایک غلطی تھی آدم علیہ السلام کی ہماری کتنی غلطیاں ہیں ہیں ہمارے کتنے ہمیں کتنا یاد ہے ہمارے گناہوں کے بارے میں ایک غلطی کو یاد کریں گے اپنی انہوں نے ایک غلطی کی تھی ایک نافرمانی کی تھی اور بعد میں معافی بھی مانگی تھی لیکن وہ غلطی انہیں یاد آئے گی لیکن میں وہ جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس جنت کے درخت کے قریب نہ جاؤ تو میں نے اس فرمان کو بجا لانے میں کوتا ہی کیا میں چلا گیا تھا اس کے پاس یہ میری غلطی تھی آج تو مجھے اپنی ہی پڑی ہے نفسی نفسی کہیں گے کہ مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے میرا کیا ہوگا ایک غلطی یاد کر کے اور آج ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم گارنٹڈ جائیں گے جنتی ہیں ہم ہماری تو سفارش اللہ سنے گا ہی کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ہماری کیوں نہیں سنے گا ہاں یہ نبی پہلے نبی کہتے نفسی نفسی مجھے اپنی پڑھی ہے تم جاؤ یہاں سے مجھے اپنی پڑھی ہے تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس بھیج دیں گے نو علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے اور یہ کون پہلے رسول کیونکہ نبی میں پہلے نبی کون آدم علیہ السلام نو علیہ السلام کیا تھے رسول پہلے رسول تھے جن کو کتاب دی گئی تو وہ کہیں گے آدم علیہ السلام کہ جاؤ نو علیہ السلام کے پاس جاؤ مجھے میری غلطی یاد آئی چنانچہ سب لوگ نو علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے عرض کریں گے آئے نو علیہ السلام آپ روئے زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں پہلے رسول تو آپ ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کہہ کر پکارا ہاں شکر کرنے والا کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کیسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں دیکھو ہمارا کیا حال ہو رہا ہے آپ اپنے رب کے حضور ہمارے لیے شفاعت کر دیجئے یعنی اتنا وہ ہر ایک نبی کے پاس جا کے کہہ رہے نو علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے جو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب آج اس طرح غضبناک ناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضب ناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد ایسا غضب ناک ہوگا آج تو مجھے خود اپنی فکر ہے نفسی نفسی وہ بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی مجھے اپنی فکر ہے اور دوسری کئی روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے یعنی نوح علیہ السلام جو ہے وہ کہیں گے کہ تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے ہی جواب دیں گے پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کا جواب دیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو سبھی رسول ویسے ہی جواب دیں گے جیسے آدم علیہ السلام دے گئے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ناک ہے کہ نہ پہلے تھا اور نہ آگے ہوگا آخر میں ایک دوسرے کے پاس بھیجتے بھیجتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں تو وہ کہیں گے جاؤ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے آخر میں میرے پاس آئیں گے پہلے نہیں بلکہ آخر میں پہلے تو آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے لاسٹ میں آئیں گے اور یہ ایسا نہیں کہ ایک منٹ میں یہ سب ہو رہا ہے سوچے کون کہاں ہوگا اتنا بڑا میدان اتنے لوگ ایک پوری ٹولی جا رہی یہاں سے وہاں ہیں کہاں سے کہاں کتنا ٹائم لگے گا آپ وسلم تک پہنچتے پہنچتے تو آپ علیہ نے نے کہا لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کی شفات کے لیے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا ایک روایت میں ہے کہ پہلے آپ وسلم اجازت لیں گے اللہ کے حضور پیش ہونے کی تو ان کو اجازت دی جائے گی جب اجازت ملے گی تو کیا کریں گے عرش جو ہے اللہ کا عرش اس کے نیچے سجدے میں میں گر پڑوں گا اور پتہ نہیں کتنا ہاں ٹائم گرے ہوئے ہوں گے کتنا ٹائم سجدے میں ہوں گے کچھ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے میں ہی گرا ہوا رہنے دے گا اب پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے سال کتنے دن کچھ نہیں پتا وہ نہیں بتایا گیا وہ سجدے میں ہی رہیں گے پھر کچھ کلمات سکھائے جائیں گے تعریف والے اور پھر اس کے بعد آواز آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو اب شفاعت کے لیے اجازت ملی تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی مانگو تمہیں دیا جائے گا سوچے کب ملا کتنے ٹائم بعد وہ بھی نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی اجازت سفارش کی کئی ٹائم بعد اور ایک روایت میں آتا ہے جیسے کہ سارے جو انبیاء ہیں وہ کیا کہیں گے رسول کیا کہیں گے نفسی نفسی مجھے اپنی فکر ہے مجھے اپنی فکر ہے تم جاؤ آگے جاؤ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جب اللہ کہے گا کہ اے محمد سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی اے میرے رب میری امت اے میرے رب میری امت ہمیں کتنی فکر ہے ہم کیا کر رہے ہیں ایز اے امت بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں بھی یہ نہیں رہے گا کہ میں جلدی جاؤں جنت میں بلکہ ایک ایک امت کی فکر ہوگی ایک ایک لوگوں کو جتنا ہو سکے کوشش کر کے ایک ایک لوگ کو جہنم سے نکال دیں گے یورپ امتی امتی اس طرح سے الفاظ ہوں گے میری امت میری امت آج امت کیا کر رہی ہے آج دیکھے کیا حال ہے امت کا کچھ تو ایسی امت ہے جو نماز تک نہیں پڑھ رہی ہے شرک میں ڈوبی ہوئی ہیں قرآن پڑھ کے بھی جھوٹے الزامات لگا رہی ہیں کہ نبی نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا اللہ نے ایسا کہا حالانکہ کہا ہی نہیں اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار ہیں سب جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے سردار انہیں سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ملے گی لیکن کئی دیر کے بعد پچاس ہزار سال تو ویسے بھی میدان میں رہنا ایسا نہیں کہ قیامت شروع ہو گئی اور شفاعت شروع ہو گئی جنت والے جنت میں چلے گیا اور جہنم والے جہنم میں ایسا نہیں ہے بہت سخت دین ہے اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم بھی کرنا چاہیے کیا کیا چیزیں ہیں جیسے کہ وہ جو وقت ہوگا جس نے بھی جو بھی گناہ کیے ہوں گے وہ اس میدان میں بھی وہ بھگتیں گے ایک میں اگزامپل دیتی ہوں جیسے آتا ہے کہ جس نے اپنے سونا چاندی جو بھی ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی پیسوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی بھی سزا وہاں پر شروع ہو جائے گی اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی فار ایگزامپل اگر کس نے سونا چاندی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کو پگھلایا جائے گا اس پگھلائے ہوئے گرم گرم سونا چاندی جو بھی ہے سونے چاندی کو اس پہ داغا جائے گا یہ پچاس ہزار سال تک ہوتا رہے گا تو یہ حال ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ اٹھیں اور چلیں حساب کتاب ہو گیا اور جو جہاں ہے جس کی جگہ وہاں چلا گیا ایسا نہیں ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا یہ عالم ما بین ہم و ما خلفہم وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں سب اللہ کو پتہ ہے سامنے کون کیا کر رہا ہے پیچھے کون کیا کر رہا ہے سب اللہ کو معلوم ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے پہلے کہا گیا کیا کہا گیا لہو معاف سماواتی و ما فلط اس میں کیا کہا گیا ملکیت کے بارے میں مالک ہے اور اس کے بعد کیا کہا گیا منزل لذیح اشفا و اللہ بھی اس کا دبدبا ہے اس کا پریشر ہے اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا پریشر نہیں ڈال سکتا لیکن یہ دو چیزیں انف نہیں ہوتی یعنی اگر کس کے پاس ملکیت بھی ہے کس کا دبدبا بھی ہے وہ کافی نہیں ہوتا اس کے لیے اور ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے علم کی ضرورت اسے علم ہونا چاہیے کیونکہ اگر کسی کے پاس ملکیت ہو پوری حکومت ہو اور حکومت کے ساتھ اس کا دبدبا بھی ہو پریشر بھی ہو پریشر ڈال رہا ہے تو اگر اسے علم نہ ہونا تو فساد ہو جائے اسے علم ہونا چاہیے کہ کہاں میری حکومت میں کیا ہو رہا ہے کس جگہ کیا چل رہا ہے اس کے پاس اس کا پورا کامل علم ہونا چاہیے اگر ناقص علم ہے تھوڑا بہت ہے ایسے ہی تو کیا ہوگا فساد ہو جائے گا یہ جو کہا گیا ہے نا ماں بہیندین جو ان کے دونوں ہاتھوں کے سامنے آگے آگے جو ہم کہتے وہ تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کو مستقبل کا پتہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخرت کا بھی پتہ ہے کہ آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے کون کیا بولنے والا ہے وہ بھی پتہ ہے اور وما خلفہم جو ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پیچھے جو کچھ ہوا تھا دنیا میں جو کچھ ہوا تھا جس نے جو کچھ کیا تھا اس کا بھی اللہ کو علم ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے تو یہ بھی چیز ہے اسی طرح اللہ کو ظرف زمان یعنی ماضی حال مستقبل زمان کیا ہوتا ہے زمانہ کل کیا ہوا آج کیا ہو رہا ہے آگے کیا ہوگا فیوچر میں اسے کہتے ہیں ظرف زمان اس کا بھی پتہ ہے اور ظرف مکان کا بھی پتہ ہے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اس اعتبار سے بھی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے ظرف زمان میں کیا ہے اللہ کو ہر ایک کے حال کا پتہ ہے میرا کیا حال ہے آپ کو نہیں پتہ آپ کا کیا حال ہے کیا چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتہ آپ کا جو بھی حال ہے میرا جو بھی حال ہے جو بھی ماضی تھا آپ کا یا میرا جتنے جتنے لوگوں کا جتنی چیزوں کا صرف لوگ ہی نہیں جتنی بھی مخلوق ہے اس کا حال بھی پتہ ہے ماضی بھی پتہ ہے مستقبل بھی وہ جانتا ہے سب کچھ پتہ ہے کہ کہاں کیا ہو رہا تھا وہ بھی پتہ ہے کس اسٹیٹ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے کہاں کیا ہوا تھا وہ بھی پتہ ہے کہاں کیا ہونے والا ہے اب دیکھیں کہیں زلزلہ ہونے والا ہے کل ہمیں تو پتہ نہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہاں ہونے والا ہے کل سب پتہ ہے اللہ کو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا تھا اور اب حال میں کیا کر رہے پریزنٹ میں کیا کر رہے اور مستقبل میں ہم کیا کیا کرنے والے ہیں سب اللہ کو پتہ ہے ایون اللہ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ کون سے درخت کا کون سا پتہ گرا ہے اتنا تک اللہ کو علم ہوتا ہے اور کون سی مٹی کے اندر کون سا پودا اگ رہا ہے کون سی زمین کے اندر کون سی بیج ڈالی گئی ہے کیا اگنے والا ہے وہ تک اللہ کو علم ہے ہمیں تو اپنا ماضی بھی نہیں یاد رہتا کبھی کبھی ہمارے پیرنٹس ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے پتہ ہے تم چھوٹے تھے تو ایسا کیا اور ویسا کیا ہم بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں یاد بھی نہیں ہمیں تو پچھلے ہفتے میں کیا ہوا تھا اگر کوئی پوچھے نا تو بھی ہم صحیح نہیں بتا پائیں گے پچھلے مہینے میں کیا ہوا تھا پچھلے سال اس وقت کیا ہوا تھا کچھ یاد نہیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ کو ہمارے بارے میں ہر ایک چیز کا علم ہے ہر ایک چیز کا ہم ہمارے سامنے جو چیز ہوتی ہے نا اس کو ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہو مثلا اگر دیوار ہے ہمارے سامنے تو ہم دیوار کی حد تک ایک چیز دیکھ سکتے کہ دیوار پہ کیا لٹکا ہوا ہے کیا ہے یا کوئی بھی بلڈنگ ہے اس کے سامنے کا فرنٹ حصہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے کون گزر رہا ہے وہاں کیا کیا ہو رہا ہے محدود حد تک ہم علم رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ اس کے آگے بھی اس سے آگے اور آگے سب کچھ پتہ ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا ہے وہاں اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے لہٰذا جس کا علم اتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا پھر آگے فرمایا ولا یو ہی تو نبی شاہ علم ہی اللہ بماشا اور وہ وہ یعنی مخلوق جو ہے اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے جتنا اللہ چاہے اتنا مخلوق کو علم دیا گیا اس سے زیادہ وہ احاطہ نہیں کر سکتا اب یہاں پر آپ مارک کریں لا آیا ہوا ہے ہاں لا لا کیا ہے نفی ہے اور لا کے بعد ان آگے ان تنوین والا ان شعین شعین کس کے ساتھ ہے تنوین کے ساتھ ہے تو لا کے بعد اگر نکیرہ آ جائے اس کو نکیرہ کہتے ہیں جو بھی تنوین آتی ہے دو زبر دو پیش یا دو زیر جو ہوتی ہیں اس کو نکیرہ کہتے ہیں لا کے بعد اگر نکیرہ آ جائیں اس کو کہتے ہیں نکیرہ تحت نفی نگیشن کے لیے آتا ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اس میں کیا معنی ہوگا کہ جو علم دیا گیا ہے نا وہ علم بہت بہت بہت ہی تھوڑا ہے یعنی اتنا تھوڑا ہے کہ آپ بول نہیں سکتے اتنا تھوڑا علم دیا گیا ہے یہ اس میں مانا آتا ہے لا کے بعد کوئی چیز نکیرہ لائی جائے تو ان کوئی بھی چیز جو بھی دی ہے بہت کم ہے علم ہمارے پاس اور لا یحیطون میں کہہ دیا کہ جو علم دیا گیا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی وہ محدود علم ہے جو اللہ نے دیا ہے اسے بھی ایک حد تک ہم جان سکتے کوئی بھی چیز ہو ایک لمٹ تک ہمیں اس کا پتہ ہوتا ہے اس کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے اور یہاں پر دیکھیں ایسا نہیں کہا گیا کہ ولا یا علم شعی امن ام علم ہی اب دیکھیں علم کی ہی بات چل رہی تھی یا علم و مابین آئے تو علم کی بات تھی تو یہاں پر بھی اللہ یہ کہہ سکتے تھے لا یا علم و نش امن علم ہی وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو نہیں جانتے بس یہ بھی سمپل ہو جاتا سمجھ میں آنے والی بات ہوتی لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا بلکہ کہا کہ وہ اس علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے اور جو بات کہی گئی نا وہ لا یو ہی تو نا یہ زیادہ بھاری بات ہے بہ نسبت لا یا لہو رکھے جو بھی اللہ نے علم دیا ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اگر ہم کسی عمارت کو بھی دیکھتے ہیں تو صرف سامنے کا حصہ دیکھتے ہیں پیچھے کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے کیا ہے وہاں ہم صرف ظاہر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے باطن میں کیا اندر کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں جیسے بلڈنگ ہے بلڈنگ کے اندر کیا چل رہا ہے بالکل دیوار ایسی ہے کہ دیکھ نہیں سکتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں اندر کیا ہے کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قحط سالی آئی ہیں کہیں پہ کہیں تباہی ہو رہی ہے یا کسی کو اولاد نہیں اللہ نے دیا تو ہم ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں اور کسی کی اولاد ہو کے وہ فوت ہو گئی بچپن میں ہی وہ فوت ہو گئی کئی سالوں بعد ہوئی اور پھر وہ فوت ہوگی تو ہم کچھ نہ کچھ باتیں پوچھتے رہتے ایک دوسرے سے کہ کیا بات ہے کیوں ایسا کیا گیا کیونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ظاہری دو آنکھوں سے دیکھ رہے ایک نقطۂ نظر ہے ہمارا وہ ہے ظاہری آنکھ اس سے دیکھنا لیکن اللہ کا علم ایک نقطۂ نظر سے نہیں ہے اللہ کا جو علم ہے نا اس تک ہمارے رسائی نہیں ہو سکتے ہمیں اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم ایک پہلو کو دیکھ کے شکایت کرنا شروع کرتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا حکمتوں کے بارے میں سوال کرنے لگتے ہیں اللہ نے جنت کیوں بنائی اللہ نے جہنم کیوں بنائے اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا تو یہ سارے کوشچن اگر کرتے ہیں تو فالتو کوشچن ہے کیونکہ اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کچھ حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کچھ نہیں آتی اگر شیطان ہوتا ہی نہیں تو پھر وہ جنت جہنم کیوں بنائی جاتی کیسے ٹیسٹ ہوتے تو کوئی کوشچن کرنے کا سوال نہیں آتا ہمیں نہیں پتہ جو بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اس پہ کچھ حکمت ہوتی ہے اس کے تحت ہی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے انسان ایسا ہے نا کہ وہ خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا اس کے جسم میں کچھ کیا چل رہا ہے اسے علم نہیں کبھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میرا پیٹ کیوں درد ہو رہا ہے میرا سر کیوں درد ہو رہا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا جو بھی اس نے کھانا کھایا اب وہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا کیا بن رہا ہے حالانکہ اس کا خود کا وہ جسم ہے اندر جو بھی ہے اس کا اپنا ہے تو وہ وہ نہیں دیکھ سکتا اسے کچھ بھی پتہ نہیں کہ کیسے بلڈ بنا اور کیا ہو رہا ہے ابھی کہاں پر ہے وہ جو کھایا ہو اس کا کیا ہے کچھ بھی پتہ نہیں اس کا ریسپریٹری سسٹم کیسا چل رہا ہے ڈائجسٹو سسٹم کیسا چل رہا ہے کچھ پتا نہیں اپنی خبر نہیں ہے اسے کہ اپنے اندر کیا چل رہا ہے ایک حد تک اسے ظاہر چیز نظر آئے گی لیکن باطنی چیز کا اس کو علم نہیں ہوتا اور مخلوق کو جو بھی علم دیا گیا ہے وہ محدود علم ہے یاد رکھیں احاطے والا علم نہیں دیا گیا کسی کو ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے نا سائنسداں اس کو بھی مخصوص چیز کے بارے میں علم دیا گیا ایک چیز ہوتی ہے جو پوری زندگی وہ لگا دیتا ہے ایک ریسرچ پہ یا ایک ڈسکوری پہ لیکن وہ بھی احاطے والا علم نہیں ہوتا آگے دوسرے سائنٹسٹ آتے ہیں بولتے کہ نہیں وہ جو کہا تھا وہ غلط ہے یا پھر اس کے اندر اور ایک چیز ہے اور اس میں بڑھاتے ہیں کچھ تو سب کا جو علم ہے نا ایون سائنٹسٹ کا بھی علم ہے سائنسداں کا بھی علم ہے وہ بھی ناقص ہے وہ احاطے والا علم نہیں ہے اللہ کا علم علم کامل ہے مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے اب دیکھیں ریسنٹلی جو کورونا کا ہوا تھا کتنا علم ہے ابھی بھی اور کتنی ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے ایک ایسی چیز جو ہم اپنے نیکڈ آئس سے ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کا بھی کسی کو علم ابھی تک نہیں ہو رہا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں لیکن وہ بھی پتہ نہیں کر سکے ہر بار کوئی نہ کوئی بات چینج کر کے بتا دیتے ہیں تو کسی کے پاس کامل علم نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے پاس ناقص علم ہے اس لیے تکبر نہ کرے اپنے علم پہ کہ مجھے بہت آتا ہے پھر اللہ نے کہا اللہ مگر جتنا وہ چاہے اتنا علم وہ دیتا ہے اللہ کی مرضی جتنا چاہے دے دیا اور جس کو چاہے دے دیا جو بھی تھوڑا سا علم مخلوق کو ملا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ملا ہے اللہ نے چاہا اس لیے اللہ نے اس کو وہ علم دیا ہے اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ علم دیتا ہی نہیں اور یہاں پر جو بیما شاہ ماں جو آیا ہوا ہے نا اسے کہتے ماں مزدریہ یہاں پر ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو بھی وہ چاہے جو چاہے وہ علم دے اور جتنا وہ چاہے اتنا ہی علم دے تو جو اور جتنا اس کے اندر آتا ہے اسپیسیفک جو علم چاہے وہ دے گا اور جتنا چاہے گا ایسا نہیں کہ پورا کے پورا احاطہ کرنے والا علم جتنا چاہے گا اتنا ہی علم اللہ دے گا مخلوق کو اور جب تک اللہ کسی شخص کو علم نہ دینا تب تک وہ شخص اس علم کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا اسے معلوم ہی نہیں ہو سکتا اب دیکھیں سائنٹسٹ بھی جو ڈسکور کرتے یا جو بھی اس پہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں انہوں نے کئی مہینے کئی سال اور کبھی کبھی پوری زندگی لگائی ہوئی ہوتی ہے تو ایک چیز چھوٹی سی پتہ چل جاتی ہے وہ بھی اس وقت اللہ بتانا چاہتا ہے اسی وقت ان کو وہ علم ہو جاتا ہے اس لیے اپنے علم پہ اترانا نہیں چاہیے بلکہ یاد رکھے کہ جو بھی ہمارے پاس علم ہے وہ صرف اللہ کے مشیت کی وجہ سے ہے اس لیے دعا تو کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش بھی نہیں کریں کوشش اور دعا یہ دونوں ضروری ہیں لازمی ہیں پھر اللہ نے کہا وسیع کرسی یوہ سماواتی وَلا اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اب دیکھیے پیچھے کون سی بات ہوئی تھی یہ عالم و مابین نئے دم وماخلفَ یہ ایک جملے کے پیچھے اور جائیں تو یہاں پر کس کی بات تھی ملکیت کی بات تھی کہ اللہ مالک ہے سب چیزوں کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے یہاں ملکیت کی بات تھی کہ اللہ مالک ہے اب یہاں پر دیکھیے وسیع کرسی یو سماواتی والا یہ کہہ کر اللہ کی بادشاہت کی بات کی جا رہی ہے ملک کی بات کی جا رہی ہے یعنی اللہ ایک تو ایک ملکیت بھی ہے یہاں پر یا عالم و مابین آئی دھی ہم بول کے یعنی آنرشپ ہے اس کے اندر اور یہاں پر کرسی کی بات کر کے بادشاہت یا کنگ شپ اس کی بات کی جا رہی ہے اللہ ملک بھی ہے یعنی مالک کے ساتھ ساتھ اللہ ملک بھی ہیں دونوں کی بات اس آیت میں آئی ہوئی ہے اب مالک اور ملک دونوں کو سمجھیں مالک کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مالک ہوتا ہے مثلاً کوئی اپنے گھر کا مالک ہے گھر کیا ہے پوری کائنات دیکھے تو گھر کیا ہے یا ایک ملک دیکھے تو گھر کیا ہے چھوٹی چیز ہے ایک اسپیسیفک چیز ہے یا کوئی گاڑی کا مالک ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا ایک چھوٹے سی چیز کا مالک ہوتا ہے لیکن ملک جو ہوتا ہے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بڑی چیزوں کا ہوتا ہے مالک بڑی بڑی چیزوں کا مالک جیسے ملک کا مالک ہوتا ہے وہ ملک بھی بول کے ایک ملک جو ہوتا ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے بہ نسبت گھر کے اسی طرح دوسرا ڈفرینس کیا ہوتا ہے مالک اور ملک میں مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے اپنے گھر کا اپنی گاڑی کا یہ کیا ہے چھوٹی چیزیں لیکن ملک جو ہوتا ہے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے بڑی بڑی چیزوں کا خیال رکھتا ہے وہ ہر لین دین کا جو ٹرانزیکشن ہو رہے ملک میں کس کا کس نے ٹرانزیکشن کیا وہ اس کا وہ حساب نہیں رکھے گا چھوٹی چھوٹی جیسے چیزیں جیسے ریسٹورینٹس ہیں کھانے پینے کی کیا چیزیں چل رہی اس کا خیال نہیں رکھے گا وہ بلکہ ملک کا ملک کے لوگوں کا خیال رکھے گا بڑی چیز کا خیال رکھتا ہے تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ مالک بھی ہے ملک بھی ہے مالک بول کے یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا میں ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز اس کا بھی خیال رکھتا ہے جیسے کہ آیت میں آتا ہے نا کہ کہاں پتا بھی گر جائے تو اسے وہ پتہ چلتا ہے اس کا بھی وہ خیال رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے بادشاہ بھی ہے جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے سورج ہے چاند ہے چاند سورج سے بھی بڑی بڑی چیزیں کئی گنا بڑی چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے ملک ہے تو مالک بھی ہے اور ملک بھی ہیں اگر یہ آیت الکرسی سب کو سمجھ میں آئے نا تو کوئی گمراہ نہ ہو جائے کیونکہ دیکھیے جو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اسی وجہ سے تو اللہ کے سوا لوگ دوسروں سے مانگنا شروع کیے ہیں نا اور وسیع بول کے بھی ابھی اس پہ بہت زیادہ غور کریں وسیع کہا گیا کہ پھیلی ہوئی ہے یعنی وسیع ہے وہ اس کی جو کرسی ہے وسیع ہے یہ کیا ہے وسیع کہ ماضی کا سگا ہے عربی میں مادی بولتے ہیں نا پاس کے لیے آتا ہے پرفیکٹینس اگر مدارے ہوتا نا تو اس پہ زیادہ وہ زور بھی نہیں ہوتا وسیع کا مدارے ہوتا ہے یسی او یسی او یہ مدارے مدارے کس کو کہتے ہیں جس میں یا تو حال کا بتایا جاتا ہے یا مستقبل کا بتایا جاتا ہے یعنی پرزینٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس اب یہاں پر جو ماضی کا سیگا جو استعمال کیا گیا وہ اس میں کیا مطلب نکلتا ہے کہ اس کی کرسی کی جو وسعت ہے اس نے زمین اور آسمان کو گھیر لیا گھیرا ہے آلریڈی گھیر چکی ہے وہ کرسی کس کو زمین اور آسمان کو آلریڈی ڈن ہو چکا ہے یہ اس میں وسعت زیادہ ہے بہ نسبت مدارے کے مدارے اگر ہوتا تو وہ وسط نہیں ہوتی ماضی میں یہ بتایا گیا کہ دراصل ایسا ہو چکا ہے آلریڈی اس نے گھیر لیا ہے کرسی نے کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر لیا ہے گھیر چکی ہے جب کہ اگر مدارے ہوتا نا تو کیا مطلب ہوتا کہ کرسی گھیرتی ہے اس کی یا کرسی گھیرنے والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو چکا ہے ایسا ہو چکا ہے ایسا ضروری نہیں ہے یا تو ہوگا یا ہو رہا ہے ابھی تک گھیری نہیں ہے اسی طرح اگر مدارے میں ہوتا تو مطلب یہ ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ زمین اور آسمان کو ہی کرسی گھیرتی ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی اس میں اور زیادہ گنجائش نہیں ہے جب کہ ماضی کا سگا لا کے یہ بتایا گیا کہ زیادہ گنجائش ہے اس میں زمین اور آسمان سے زیادہ بھی اور اس چیز کو گھیر سکتی ہے اتنی بڑی کرسی ہے وہ تو یہ بھی مانا آتا ہے بہرحال یہ میری اپنی بات نہیں ہے بلکہ علماؤں سے لی ہوئی ہیں اوکے تو وسیع میں بہت زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے زور ہوتا ہے بہ نسبت مدارے کے بہرحال اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کرسی ہی دیکھے کرسی کے بارے میں حاکم فل مستدرک جو ہے اس کے اندر آتا ہے کرسی کس کو کہتے ہیں فٹ اسٹول فٹ اسٹول یعنی جہاں پیر رکھنے کی جو جگہ ہے اللہ کی اس کو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے غلط اس کا ترجمہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کرسی جو ہے یہ جو حاکم فل مسترک ہے اس کے اندر ہی ملتا ہے کہ کرسی اللہ کے دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے یہ کرسی ہے کہ ہم سمجھتے اردو والی کرسی جو بیٹھتے ہیں کرسی وہ وہ کرسی معنی نہیں ہے یہاں کرسی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ اپنے دونوں قدم رکھتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کرسی فٹ اسٹول اسے کہتے ہیں اور یہ کرسی کتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے یعنی جو اللہ قدم رکھ رہے ہیں اپنے دونوں قدم وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئی ہے اتنی بڑی کرسی ہے اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے تھرون ہے جس پر اللہ مستوی ہے وہ عرش کرسی سے بھی بڑا ہے اس سے بھی بڑا کرسی کچھ بھی نہیں بلکہ کرسی سے بھی بڑی چیز کیا ہے اللہ کا عرش اتنا بڑا مخلوق میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے ابن حبان کی روایت میں آتا ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایکچولی میں اس کا مفہوم ہی لوں گی کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی جو ہے کرسی کی جو وسعت ہے وہ بتائی گئی ہے اس میں کہ ایسے ہیں جیسے جنگل یا صحرا میں کوئی انگوٹی پڑی ہوئی ہو یعنی ایک کرسی اللہ کی جو کرسی ہے وہ کیا ہے عرش کے مقابلے میں عرش اتنا بڑا ہے کہ جیسے آپ ایک انگوٹھی جو ہوتی ہے آپ کی انگوٹھی کتنی ہوتی ہے کتنی چھوٹی اگر کسی کا بڑا بھی موٹا بھی سائز کا ہاتھ ہو اور انگلی بھی بہت موٹی ہو تو بھی کتنی انگوٹھی ہوگی اس سائز کی یعنی انگوٹی کی سائز سوچو کتنی چھوٹی ہوتی ہے اس سائز کی کرسی اگر آپ صحرا میں اس انگوٹھی کو ڈال دیں اگر اس کو زوم کر کے بھی دیکھے دیکھے کبھی وہ دکھے گی بھی نہیں ہیں اتنی چھوٹی ہے وہ کرسی عرش کے مقابلے میں تو سوچے عرش کیا ہوگا اللہ کا عرش بہت زیادہ بڑا تو ایک جنگل یا صحرا کے مقابلے میں ایک انگوٹی کی وجہ سے کیا اوقات ہوتی ہے تو سوچے عرش کتنا بڑا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا عرش کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کر سکتے کہ کتنے میٹر کتنے کلو میٹر کچھ نہیں پتہ اس کے بارے میں پوچھنا بھی گناہ ہے کیفیت مجھول اس کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا لیکن عرش سوچے کتنا بڑا ہوگا ایک مثال دی گئی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے انہیں بڑی ہو سکتی ہے اور عرش تو بڑا ہے دیکھیے کرسی اتنی بڑی ہے وہ کائنات کو گھیرے ہوئے اور اس سے بڑا اس کا عرش ہے اور اس کے اوپر جو مستوی ہے عرش کے اوپر مستوی اللہ وہ کس طرح کس قدر عظیم ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اسی لیے اس آیت کا اختتام کس پر ہوا ہے اسی صفت پہ العظیم وہ العلی العظیم اللہ کی عظمت پتہ چلے گی نا تو یہ سب غلط کام چھوڑ دیں گے گمراہ ہونا چھوڑ دیں گے اتنی بڑی عظیم چیز ہے وہ لیکن اس کو چھوڑ کے لوگ کسی اور کے پاس مانگنے لگتے ہیں اتنی بڑی عظیم ہستی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس کون کیسے مانگ سکتا ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی اس نے جانا ہی نہیں اللہ کو سورہ زمر آیا نمبر سکسٹی سیون میں مفہوم آتا ہے کہ ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا حالانکہ قیامت کے دن اب دیکھیں اسی کے اندر یہ بھی بات بتائی ہوئی قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی پوری زمین دیکھیں کتنی بڑی زمین ہے وہ اللہ کے ایک مٹھی کے اندر ہوگی سوچے اس کی عظمت کے بارے میں سبحان اللہ اور سب آسمان بھی سب آسمان کتنے آسمان ہیں سات آسمان ساتوں کے ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے کتنا بڑا آسمان ہم اوپر دیکھیں تو بھی ایسا لگتا ہے کتنا بڑا آسمان ایسے سات آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے اس طرح سے شرک کوئی کر ہی کیسے سکتا ہے اگر اللہ کی عظمت کے بارے میں پتہ چلے پھر بھی انسان شرک میں ڈوبا ہوا ہے گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کو جانو یہ جو آیت الکرسی ہے نا اس کا بھی اگر صحیح انسان ترجمہ سمجھے اس کی تفسیر سمجھے تو کبھی شرک میں نہ پڑے لیکن کس کے پاس ٹائم ہے کہ ایک آیت کو بھی سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا بہرحال تو اس کی کرسی کیسی ہے اس کے بارے میں جتنا ہمیں علم دیا ہوا ہے اتنا ہی ہمیں پتہ ہے زیادہ ہم پتہ نہیں کر سکتے اس میں کوئی بھی ریسرچ نہیں ہوگی ہم یہ بھی پتہ نہیں کر سکتے کہ کرسی جو ہے وہ زمین اور آسمان کو کس طرح گھیرے ہوئے ہیں یہ بھی معلوم نہیں کر سکتے کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا ویسے بھی یاد رکھیں کرسی کے ذکر سے پہلے کیا بات کی گئی اسی آیت کے اندر بتایا گیا کہ مخلوق کا جو علم ہے نا ولا یو ہی تو من علم ہی اللہ بھی معاشا یہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے لیکن جتنا اللہ چاہے تو یہ پہلے ہی بتا دیا پھر کرسی کی بات کی گئی تو اس کرسی کے بارے میں زیادہ سوال نہ کرو کہ کیسی ہے کیسے اللہ پیر رکھتا ہے اس پہ ہیں پہلے ہی اویئر کر دیا گیا جتنا علم دیا گیا بس کافی ہے ہمارے لیے اس لیے اس کے بارے میں زیادہ تحقیق نہ کی جائے جتنا بتایا گیا اس پہ یقین رکھا جائے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں بحث میں پڑھتے ہیں اور تعویلیں کرنے لگتے ہیں تمسیلیں دینے لگتے ہیں ایسی ہو سکتی ویسی ہو سکتی ہے حالانکہ جو آیت میں اب اس سے ہی پہلے آیت میں کیا بتایا گیا کہ نہیں تم نہیں احاطہ کر سکتے جو بھی علم دیا گیا ہے اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے سمجھا دیا گیا وہ محدود علم ہے تمہارے پاس تو اس چیز کو انسان بھول جاتا ہے اور آگے کی بات لینے لگتا ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے اور کرسی کا معنی بھی کچھ اور کر دیا لوگوں نے تو اس میں ہمیں پڑھتا نہیں ہے کہ کیسی ہے کیا ہے بس ہے کرسی پیر رکھنے کی جگہ ہے ڈیٹس انف نف اگر معلوم بھی کرے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو فائدے کی چیز ہے وہ بتا دی گئی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ کرسی سے بڑا کیا ہے اللہ کا عرش ہے اور عرش اس پر جو ہے مستوی وہ کتنا عظیم ہوگا وہ عظمت ہمیں سمجھنی ہے پھر آگے فرمایا یا یو دو اور اسے ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں سات آسمان سات زمینیں ان سب کی حفاظت کر رہا ہے لیکن اس سے تھکتا نہیں ہے یہاں پر یعودو آد یعودو ایکچوئل میں دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پہ بوجھ ڈالا جائے تو بوجھ ڈالنے کے بعد وہ جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے مثلاً کسی کے پیٹھ پہ بوجھ رکھ دیا اس کو ٹیڑھا کر دیا تو ٹیڑھا ہونا یا جھکنا اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے لیکن عرف عام میں اس کا معنی بوجھ کی وجہ سے تھک جانا کوئی بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے تھک جاتا ہے تو اس کے معنی میں آتا ہے آدھا یہود ہوں اسی لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں تھکاتی لا یہود ہوں بہرحال جب کوئی چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے ٹیک کیئر کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت بھی کرتا ہو اوکے ٹیک کیئر کر رہا ہے جیسے فار ایگزامپل ویسے بھی ایگزامپل اللہ کے لیے کوئی بھی ایگزامپل نہیں ہے لیکن ہم جیسے انسان ان کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل جیسے ایک باغبان ہے گارڈنر ہے وہ باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے لیکن وہ باغ کی حفاظت نہیں کرتا بس کیئر کرتا ہے جہاں کٹنگ شٹنگ کر لیتا ہے پانی ڈال رہا ہے حفاظت تو نہیں کر رہا ہے اسی طرح کوئی صفائی والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے گھر کا خیال رکھتا ہے لیکن گھر کی حفاظت نہیں کرتا ہو جب کہ اللہ دیکھ بھال بھی کر رہا ہے سنبھال رہا ہے دیکھ بھال کر رہا ہے ٹیک کیئر کر رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ اور اتنی بڑی کائنات کی وہ بھی حفاظت کتنی بڑی کائنات ہے ابھی تک ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اتنی بڑی کائنات اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے پھر بھی نہیں تھکتا اس کے لیے زمین اور آسمان بھاری چیز نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے پھر فرمایا وہ ولی العظیم اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے العلی ہے اللہ العلی یہ فعیل کے وزن پہ ہیں اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں اور جو صفت مشبہ ہوتی ہے نا وہ اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی اس میں دوام ہے اللہ بلند ہے بلند تر یعنی آج بھی ہے کل بھی تھا آگے بھی ہوگا اس میں دوام آتا ہے ہمیشہ ہے اس کے اندر یہ صفت ہمیشہ ہمیشہ کبھی جدا نہیں ہو سکتی یہ صفت ہم جیسے انسان ہوتے ہیں نا کبھی ہم رحم دل ہوتے کسی کے لیے اور اسی شخص کے لیے بے رحم بھی ہو جاتے ہیں ہمارا نام اگر رحم والا بھی ہو ہمارے نام کا معنی تو بھی ہم رحم نہیں دکھاتے ہیں لیکن اللہ کی جو صفت ہے اللہ ویسے ہے اس کی جو صفت ہے اس میں دوام ہے کبھی جدا نہیں ہو سکتی وہ صفت اس سے اور علی جو ہے وہ الو سے ہے الو الو کا مطلب اس سے اونچا اس سے بلند کوئی نہ ہو اتنا اونچا اتنا اونچا کہ سب اس کے نیچے وہ سب سے اوپر اس طرح سے مانا آتا ہے اور اللہ ویسے بھی مرتبے میں بھی اونچا ہے بلند ہے بزرگی میں بھی سب سے بلند اللہ جب کہ العلی ہے اتنا بلند ہے تو اوپر والا جو ہے نا اللہ اوپر ہے نا اتنا علی ہے اتنا بلند ہے تو اوپر والے سے مانگنے کے بجائے اگر کوئی نیچے والے سے مانگنا شروع کرے تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہی ہو سکتی ہیں اور وہ بھی لوگ کس سے مانگتے ہیں جو قبر کے اندر جو سب سے نیچے گئے ہیں لوگ سوچے کہ ایک زمین ہے اس کے اوپر ایک الگ چیز ہے لیکن اس کے نیچے جو چلی گئی چیز وہ بھی فوت ہو چکی چیز ختم ہو گئی چیز اس سے مانگنا شروع کرتے ہیں تو اس سے بیوقوف انسان اور کون ہو سکتا ہے اگر اس کو ہی سمجھے نا علی کو تو یہ کام ہی نہ کرے لوگ کیوں لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ اور مزار کیا ہوتے ہیں اس کے اندر جو دفنایا گیا سب سے نیچے نیچے سے نیچے ہم ایک سجدہ کرتے وہ کیا ہوتا ہے چلے زمین کے اوپر ہوتا ہے لیکن اس زمین کے نیچے جو اندر دب گیا ہے انسان اس سے انسان مانگنا شروع کرتا ہے کتنا بیوقوف انسان ہو سکتا ہے اس سے بیوقوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ العلی کو چھوڑ کے جو پستی میں چلا گیا اس کے پاس مانگنا شروع کرے اب دیکھیں کوئی بھی انسان ہو اگر اس کو کبھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایسے ہوتے ہیں نا سچویشن آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اپنے مالک سے مانگتا ہے کہتا ہے کہ مجھے دے دو کچھ کیونکہ کچھ پرابلم ہے کچھ آپریشن ہے کچھ یہ ہے تو کس سے مانگے گا وہ فقیر سے مانگے گا وہ جا کے اپنے مالک سے مانگے گا کہ مجھے کچھ دے دو تاکہ میں آپریشن کرا سکوں بیوی کا بچوں کا یا کچھ بھی تو مالک سے مانگتا ہے نوکر سے نہیں مانگے گا فقیر سے نہیں مانگے گا نوکر تو جھکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں سے یہ لوگ مانگتے ہیں وہ سب اللہ کے مخلوق ہیں اور مخلوق ہے کیا نوکر ہے نوکر سلیو ہے نوکر بھی نہیں سلیو بندے ہیں اللہ کے تو ان کے سامنے تم آگے جھکو گے ان کے سامنے مانگو گے اور جو فوت ہو گئے ان کے پاس جا کے مانگوں گے کہاں گئی عقل اس وقت بڑے بڑے سیکھے پڑے لوگ بھی اس طرح سے جہالت میں پڑے ہوئے ہیں اگر عقل بھی لڑائیں تو بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے اور اس چیز کو بہت اچھا مانتے ہیں تو اللہ ذاتی طور پہ بھی بلند ہے اللہ اوپر ہے آسمان میں ہے ذاتی طور پہ بلند ہے العلی ہے وہ تمام مخلوق سے اوپر بلند بالا تر ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جو سب سے بڑی چیز عرش مخلوق میں اس کے بھی اوپر اس سے اوپر کوئی چیز نہیں اتنا بلند ہے اللہ سر توحہ میں آیت نمبر فائیو میں آتا ہے اور رحمان اور رحمان اللہ کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے عرش پر مستوی ہے تو عرش کتنا بڑا ہے اس کے اوپر اللہ ہے تو اللہ ویسے بھی ذاتی طور پہ بھی بلند ہے ذات میں ایون اللہ تعالیٰ صفات عظمت میں بھی مقام اور مرتبے میں بھی بلند ہیں جتنے بھی تمام اللہ کے آسما اسنا ہے تمام جتنے بھی صفات ہے وہ ہر ایک ایک الرحمٰن الرحیم الحی القیوم جتنی بھی صفات ہے وہ عالشان اور جلال الکمال پہ مبنی ہے ان صفات کے قریب ترین بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کوئی مثال دے سکیں اس کی مثال بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہ چلے بتائیں قریب ترین یہ اللہ کی جو صفات ہے اس کے قریب ترین کون سی صفت ہو سکتی ہے کوئی بھی نہیں لئے سکم اس لی شائع اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں دنیا میں کائنات میں اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے اور کائنات کی ہر چیز ہر چیز کوئی بھی چیز دیکھیں وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے بینڈ ہے اللہ تعالیٰ کی جو بلندی ہے نا اس کی کوئی انتہا نہیں کوئی لمٹ نہیں اور نہ اس کی بلندی کا کوئی تصور ہی کر سکتا ہے کہ کتنا بلند ہے کوئی بھی تصور نہیں انسان جب سجدے میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ جھکی ہوئی اگر پوزیشن ہوگی انسان کی تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہے سب سے پستی والی حالت سجدے کی حالت ہے اور سجدے میں ہمیں کیا کہنے کہا گیا سبحان ربی العلیٰ پاک ہے میرا رب وہ بلند و بالا ہے ہم پستی میں ہیں میرے رب تیرے اولو کی انتہا نہیں اور میرے دونوں کی انتہا نہیں یعنی تیری جو بلندی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں میرے رب اور میری جو پستی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں میں اتنی پست ہوں اتنی حقیر ہوں اتنی نیچے ہوں اللہ کے سامنے ہر چیز ادنا ہے کیوں پڑھتے ہیں ہم سبحان ربی العلیٰ کبھی سوچے کہ سب سے نیچے پوزیشن سب سے پست پوزیشن کون سی ہے انسان کی سجدے کی حالت اور تصور کرتے ہیں ہم کہ اللہ کتنا بلند ہے اور میں کتنی نیچے ہوں زمین کے اندر تو نہیں جا سکتی زمین کے اوپر بھی جو میری پوزیشن ہے اتنی چھوٹی بنائی ہوئی اور میں کہہ رہی ہوں سبحان ربی اللہ پاک ہے میرا رب وہ بلند و بالا ہے اسی طرح دوسری صفت یہاں پر آئی ہوئی ہے العظیم عظمت سے نہایت ہی عظمت والا عظیم فائل کا وزن فعیل کا جو وزن ہوتا ہے نا دوام کے لیے ہوتا ہے کل بھی عظمت والا تھا آج بھی ہے آگے بھی رہے گا اور یہ صفت اس کی اس کے ساتھ رہے گی کبھی جدا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اسماء صفات میں عظمت والا ہے ذاتی طور پہ بھی عظمت والا ہے اور صفات میں اس کے ناموں میں اسما میں بھی اللہ رتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے اور ساری کے ساری مخلوق حقیر ہے حقیر کمزور ہے کتنا بھی اپنے آپ کو وہ اسٹرانگ کیوں نہ سمجھیں پھر بھی وہ کمزور ہے ہم رکو میں جھک جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رکو میں کیا کہنے کہا گیا ہے سبحان ربی العظیم جیسے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ تو رکو میں کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب و عظمت والا ہے دنیا میں لوگ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے رکو کی پوزیشن ہوتی ہے شرک ہے یہ تو لوگ دنیا میں بادشاہ یا بزرگوں کی بھی تعظیم میں جھک جاتے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ پیر وغیرہ کے سامنے اس طرح رکو کرتے ہیں اس کی تعظیم میں جھک جاتے ہیں لیکن ہم اللہ کی تعظیم میں جھکتے ہیں اور تعظیم کا بھی پڑھتے ہیں رکو کے اندر صبح ربی العظیم پاک ہے میرا رب و عظمت والا ہے وہی اس کے قابل ہے کہ اس کے سامنے رکو کیا جائے کسی اور کے سامنے نہیں صرف اللہ ہی اس لائق ہیں کہ اس کے آگے تعظیم سے جھکا جائے مخلوق کے آگے نہیں اب ان دونوں صفات العلی اور العظیم اس کو لا کے بتایا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں غلط عقیدے کیسے رکھتا ہے اس کو ہی سمجھ میں آئے نا کہ یہ العلی العظیم کہ کیا ہے تو وہ شرک میں مبتلا نہ ہو گمراہی کے اندھیروں میں نہ چلا جائے لیکن اس کو سمجھے گا کون کون سمجھائے گا کون بلائے گا یہ سمجھنے کے لیے کس کو اگر اس کو ہی سمجھا جائے العلی العظیم شرک میں کیسے کوئی مبتلا ہو سکتا ہے گمراہی کے اندھیروں میں کون کیسے چلا جا سکتا ہے ان دونوں صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج دیکھیں کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے الو اور اللہ کے عظمت کو نہیں سمجھے ویسے بھی اگر کوئی صرف آیت الکرسی کو ہی صحیح سمجھ لے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا اسی لیے تو اعظم العیت کہا گیا نا اس کو ہی سمجھ لینا جتنے شرک ہو رہے جتنے بھی شرک بدعت اور جو بھی آپ کہہ لیجئے کفر جو وجوہات ہے وہ اس ایک آیت میں بیان کی گئی ہے الحمد للہ آیت کی جو تفسیر ہے وہ تو ہم دیکھ چکے لیکن اب میں کچھ اور پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں جس میں تھوڑا ہم خلاصہ اور اس کے سبق بھی سیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ لنک ایک دوسرے سے کیا ہے اسی آیت کے اندر اور دوسری چیز اس سے پہلی کچھ آیتیں گزری ہے اس کا لنک اس کے ساتھ اور اگلی آیتیں جو آنے والی ہیں اس کا لنک اس کے ساتھ کیا ہے تو اب تھوڑا سا خلاصہ اور سبق دیکھتے ہیں اس میں جو بھی ہم نے پڑھے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آجزی اختیار کرنا ہے ہمیں ہمبل بننا ہے کسی چیز پہ تکبر نہیں کرنا ہے سوچنا ہے کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی میں کیا چیز ہوں میرا علم کتنا حقیر ہے میرے پاس کیا ہے جو میں تکبر کروں آجزی اختیار کرنی ہے نہ اپنی مانوی چیزوں پہ اور نہ ہی اپنی مادی چیزوں پہ تکبر ہو مانوی چیزیں کیا ہوتی ہیں جیسے علم ہے کسی کسی کو علم پہ تکبر آ جاتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے کسی کسی کو مادی چیزوں پہ تکبر ہوتا ہے میرے پاس گھر ہے میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس پیسہ ہے میرے رشتہ داروں کے پاس نہیں ہے میں بڑی چیز ہوں میرے سامنے سب جھکے یہ نہیں ہونا چاہیے اس آیت الکرسی کو سمجھے اور اپنے آپ کو حقیر جانے اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے کرسی سے بڑی کیا ہے چیز عرش تو سوچے کرسی اور عرش کے مقابلے میں ہماری جتنی چیزیں ہیں سب حقیر ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ حقیر ہے حقیر ہم فقیر ہے ہیں حقیر ہے فقیر ہے اسی طرح دوسری چیز آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام آئے الحی القیوم یہ صرف اللہ کے لیے صفت آ سکتے ہیں کسی انسان کے لیے نہیں آ سکتے اور آخر میں العلی العظیم بہت بلند بہت عظمت والا یہ بھی اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اور پھر اس آیت میں اللہ کا مختصراً تعارف کرایا گیا کہ اللہ کون ہے اس کی عظمت کو جانو صحیح عقیدے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یاد رکھے آج لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ کفر میں شرک میں اور گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہیں جن کی بڑی جو وجوہات ہیں نا کیا وجہ ہے وہ اسی آیت میں بیان کی گئی کہ کیوں لوگ شرک میں ڈوبے کفر میں ڈوبے کیوں گمراہیوں کے اندھیرے میں چلے گئے یہ اسی آیت نے ہمیں بتا دیا ایک تو ایک پہلی چیز کسی کو مخصوص چیز کا مالک سمجھنا کہ یہ اس کی ملکیت میں ہے یہ کسی کو بیٹا دیتا ہے یہ کسی کو بیٹی دیتی ہے یا یہ جو مخلوق ہے وہ بارش کی مالک ہیں یہ مخلوق ہے وہ کسی کے مشکل کو دور کرتی ہیں کسی چیز کا مخصوص چیز کا مالک کسی کو سمجھنا یا دوسری چیز جو ہے وہ شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا اس لیے بھی لوگ گمراہ ہو گئے شفاعت کا جو سفارش کرنے کا جو مرحلہ آنے والا ہے قیامت کے دن وہ جو بات کہی گئی ہے تو اس کا غلط عقیدہ اسی طرح تیسری چیز کسی کو غائب کا علم جاننے والا سمجھنا کہ یہ اس کو غائب کا علم ہے اسے پتہ ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ دیکھ سکتا ہے تو اس لیے بھی گمراہ ہو گئے لوگ پھر چوتھی چیز کسی کی بادشاہت یا اس کے اقتدار کی وجہ سے اس کو اعلیٰ درجہ دینا کہ وہ بادشاہ ہے اس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس یہ ہے اس لیے اس کو اتنا اعلیٰ درجہ دیا گیا کہ اس کو خدائی بنا دیا گیا الہ بنا دیا گیا اسی طرح پانچویں چیز کسی کی تعظیم اور بزرگی میں گلو کرنا اتنا گلو کیا ہے لوگوں نے گمراہ لوگوں نے اتنی تعظیم کی مخلوق کی کہ اس کو الہ کا درجہ دے دیا گلو کر کے یہ ایک چیز تھے کہ اسی کے اندر آپ چھانٹے جو بھی ہو رہا ہے نا گمراہ لوگ ہو رہے ہیں وہ یہی ریزن ہے اور آیت الکرسی میں جو لوگ باطل معبود ہو اور جو پیر بزرگ جو ہے نا ان کو الہ بناتے الہ کا درجہ دیتے ان کی تردید ہے اس کے اندر عیسائیۃ الکرسی میں اب دیکھیں الحائی الحائی کو اگر سمجھیں الحائی کون ہے اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے جتنے بھی انہوں نے الہ بنائے ہیں کیا وہ الحائی ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل عیسائی تو خود ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے حساب سے الہ ہے وہ فوت ہو گئے وہ ہمارے گناہوں کے کفارے میں سولی دیے گئے یعنی فوت ہو چکے ایسا وہ بول رہے ہیں خود تو جو فوت ہو جائے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے الہ تو الحی ہوتا ہے ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ ان کو اوپر اٹھایا گیا لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دنیا میں پھر سے آئے گے پھر ان کو نیچرل موت آئے گی پھر ان کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی تو جو الحی نہیں ہو سکتا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے وہی الہ ہو سکتا ہے اور ہمیشہ سے زندہ تو ایک ہی ذات ہے وہ ہے اللہ تو الحی القیوم دیکھے القیوم جو خود بھی قائم ہے دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے جتنے بھی لوگ جتنے بھی ہو جس کو بھی الہ بنائے جتنے گمراہ لوگ ہیں الہ بنائے ہیں یا کسی پیر سے کچھ چیزیں انہوں نے وابستہ کر رکھی ہیں کیا وہ القیوم ہو سکتا ہے گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ الا نے کائنات تو بنائی پھر وہ دوسری چیز میں بیزی ہو گیا مصروف ہو گیا ایسے بھی لوگ ہیں اتنے گمراہ لوگ خود کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم جو چاہے کرے وہ بنا کے بزی ہے دوسرے کاموں میں نوز بلا نوز بلا اسی طرح لا تا خزو حسین تم ولا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اب ایک ایگزامپل جیسے عیسائیوں کے بارے میں چلیں عیسائی کیا کہتے ہیں کرسچن کیا کہتے ہیں کہ الا نے چھ دن میں کائنات بنائی اور ساتویں دن آرام کیا اب سوچے اگر ساتویں دن الا آرام کر رہا ہے کسی کو اس دن ہی کچھ ضرورت پڑ رہی ہے دعا مانگ رہا ہے تو کون سنے گا ہاں اس کا بھی رد کر دیا گیا یہاں پر اللہ معاف سماوات و ما الارض اسی کے لیے اس کی ملکیت میں ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے گمراہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو سب کچھ بنایا ہے لیکن وہ ہمارا مالک نہیں ہے ایسے بھی کئی گمراہ لوگ ہیں یہ گمراہی ہے گمراہی اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اسپیسیفک چیز کے بارے میں ہی وہ مالک ہیں اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے یاد رکھیں اور منزل لذی یشف و اند اللہ بھی کون ہے جو شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر کس کی مجال گمراہ کیا کہتے ہیں کچھ بھی ہو ہمارا پیر ہے اس کا پلو پکڑ لیں گے وہ ہمیں بچائے گا قبر میں بھی قبر کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ جواب ہمارے پیر ہی دیں گے ہاں کیسی بات کرتے ہیں ہمارے پیر بزرگ ہماری شفات کریں گے میدان لگے گا قیامت کا تو آگے آئیں گے بولیں گے بولتے رہیں گے کہ یہ میرے مرید تھے ان کو بچا لو ہاں آپ دیکھے ہوں گے ایک حدیث جس میں آپ سسلم سجدے میں پڑے ہوئے کتنے سالوں بعد ہاں کتنے ٹائم بعد ایک شفات کرنے کے لیے کئی ٹائم پڑے ہوئے ہوں گے تب جا کے اجازت ملے گی کہ ابھی شفاعت کرو حالانکہ اس دن ایسا سناٹا ہوگا کہ کچھ بھی آواز نہیں ہوگی سب خاموش یہاں بہت بول رہے ہیں نا جتنے لوگ اپنی زبان ہے تو جو چاہے بول دیتا ہے وہاں خاموشی پھر یا مابین آئیدی ہم سے لے کے پورا وہ العلی العظیم تک دیکھیں گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں الگ الگ الہ ہے بارش کا الگ علا دولت کا الگ علاعہ ایون مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں انہوں نے بھی ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور غیر مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں یہ چیزیں کہ دولت کا علا کوئی اور ہے اگر اس کی پوجا کی جائے یا اس پیر کو پوچھا جائے یا اس سے دعا کی جائے وہ دولت دیتا ہے ویسے علم کا الگ ہے علا حفاظت کرنے کا الگ علا ہے تباہی جو ہوتی ہے اس کا الگ علا ہے مشکل کشا مشکل دور کرنے والا الگ علا ہے یا الگ پیر ہے بچے دینے والا الگ علا یا الگ پیر یہ سب الگ الگ علا جو ہے یا پیر جو ہے ان کے ہاتھوں میں ایک اسپیسیفک چیز دی گئی ہے یہ گمراہ کہتے ہیں یعنی دولت جو دیتا ہے وہ بارش نہیں دے سکتا یہ جو بارش کا کام کرتا ہے وہ دولت نہیں دے سکتا یعنی اسپیسیفک چیز کے لیے ہو تو ایک بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں نا اس کو بغیر تکیف بغیر کیفیت معلوم کیے بغیر تمثیل کے بغیر تحریف کے بغیر تعطیل کے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہے لیکن لوگ گمراہ لوگ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ کیسا ہے فار ایگزامپل ہاتھ ہے اللہ کا بس ہمیں اتنا پتہ ہے ہاتھ ہے دو ہاتھ ہے کیسے ہم نہیں بول سکتے اب دیکھیں ہمارا ہاتھ اور ہم جو کہتے ہیں گھڑی کا ہاتھ فرق ہے نا کیوں جا رہے ہیں اس کے اندر کہ کیسا ہاتھ ہے کیا کرنا ہے آپ کو کیفیت مجھول تمثیل بھی نہیں دے سکتے کہ کس کی طرح ہے کیا ہے تحریف بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اس کا مطلب اس کا اقتدار ہے اس کا پاور ہے اس کی مدد ہے اس طرح سے تحریف کرنے والے گمراہ لوگ ہیں یاد رکھیں ہاتھ ہے ایز لٹرلی مانا لو میٹافوریکلی کچھ نہیں جو کہا گیا تحریف نہیں کرنی ہے کوئی بھی اللہ کی صفت ہو اور تعطیل بھی نہیں کرنی ہے تعطیل اتلا سے جو چھٹی بولتے ہیں نا اس سے یعنی اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہی نہیں نوز اللہ اس صفات کا انکار نہیں کرنا ہے جو بولا گیا ہے ایز اٹ از لینا ہے امیجن نہیں کرنا ہے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں معلوم کرنے کا انشاءاللہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہماری ملاقات ہوگی اللہ سے تب ہمیں پتہ چلے گا اب کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس اوکے تفسیر تو کمپلیٹ ہو گئی الحمد للہ ویسے بھی کمپلیٹ ہو گئی نہیں کہہ سکتے اور بھی کئی چیزیں تھیں جو بتانا چاہتی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم وہ پورا نہیں کر پائے بہرحال ایک اور چیز اس میں آپ مارک کریں گے آیت الکرسی میں کہ اس کی جو ترتیب ہے اس میں بھی کچھ الگ چیز آپ کو نظر آئے گی ترتیب اور اس میں ربط جو ہے لنک جو ہے ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ تو اس میں بھی کچھ چیز آپ کو مارک کرنی پڑے گی اور دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے سبحان اللہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ کوئی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ایک یاد رکھیں کہ جو قرآن ہے نا وہ لکھی ہوئی ہمیں کتاب نہیں ملی بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی اسپیچ ہے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اب میں جیسے بات کرتی ہوں کوئی بھی یعنی تفسیر کے بارے میں یا کوئی بھی جنرل بات بھی تو اس میں کئی غلطیاں ہوتی ہیں ہماری گرامیٹیکل مسٹیک بھی ہوتے ہیں کئی ایک چیزیں ہوتی ہے پھر ہم بعد میں کریکٹ بھی کرتے ہیں اچھا وہ جو کہی تھی نا وہ بائی مسٹیک میرے سلیپنگ ٹنگ ہو گیا تھا ایسا نہیں ایسا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم جب بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں ایک بات کوئی لکھ دیے پھر بعد میں ہم پھر سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر سوچتے ارے یہ تو میں نے ایسا کیوں لکھی غلط تھا پھر ہم کریکٹ کرتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں ایون اگر کوئی ایسی چیز بنانی ہوتی ہے جیسے کچھ ڈاکیومینٹس وغیرہ یا پھر کچھ لیکچرس ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کسی کے پاس پروف ریڈنگ کے لیے دیتے ہیں پھر وہ کریکٹ کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں لکھی جاتی ہیں اس کو ہم ایڈٹ کر جاتے ہیں لیکن جو میں نے آپ کو بات بتائی جتنی کلاسز ہوئے جو بھی میں آپ سے بات کی اس میں جتنے مسٹیک تھے وہ میں جا کے اس کو کریکٹ نہیں کر سکتی میں اگر چاہوں بھی کہ اچھا میں نے وہ جو بات کہی تھی چلے اس کو ایڈٹ کر کے آتی ہوں اور اس کو پھر آپ کو سنا دیتی ہوں کہ وہ جو کہی تھی اس میں یہ ایڈیشن ہونی چاہیے کیونکہ وہ میں نے بات کی تو اس کو ایڈٹ نہیں کیا جا سکتا میں بعد میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اچھا میں نے جو کہی تھی نا دو دن پہلے وہ صحیح نہیں تھا اس طرح سے کہہ سکتی ہوں لیکن وہ جو بات کہہ دی آلریڈی کہی ہوں اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتی اور یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اسپیچ ہے اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی ایڈیشن نہیں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جس کو پروف ریڈنگ کی ضرورت پڑے ہاں؟ اتنے سالوں سے ہمارے پاس قرآن ایز اٹ از ہے اس کی ایون حرکات دیکھے جو بھی فتح دما کسرا جو زبر زیر پیش وغیرہ یہ بھی ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو اس حساب سے ہی پڑھتے جیسے کہ وہ نازل ہوا اس میں بھی کوئی آپ کو مسٹیک نظر نہیں آئے گی کہ اس میں کچھ ایڈیشن ہو گئے دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں جتنی بھی آپ لے کتابیں اس میں کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں گے کہ جو آتھر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا فرسٹ ایڈیشن تھا اس میں کچھ مسٹیک تھی اس لیے میں نے سیکنڈ ایڈیشن بنا دیا تھرڈ ایڈیشن بنا دیتے اور اس کو کریکٹ کرتے جاتے لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی ایڈیشن نہیں ایز اٹ از بولی ہوئی بات اور سوچے بولی ہوئی بات وہ بھی کیسی نہیں کہ جیسے ابھی ہمارے پاس قرآن ہے سورہ فاتحہ کیا ہے فرسٹ نمبر پہ ہے لیکن وہ فرسٹ ریویل نہیں ہوئی وہ جو سورہ ہے وہ پہلے ہی دن وہ سورہ ریویل نہیں ہوئی وہ نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک اور آب اس میں ربی کا خلب یہ نازل ہوئی تھی تو اس کی جو ترتیب آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں کہ وہ سیکوینس میں اس طرح نازل ہوئی تھی سیکوینس میں نہیں بلکہ حالات کے حساب سے نازل ہوئی تھی لیکن آج دیکھے اگر کوئی اس طرح سے کام کرنا چاہے کوئی بھی دنیا کی جو کتابیں تو اس میں کچھ نہ کچھ وہ جمبل ہو جائے گا کنفیوز ہو جائے گا اور یہاں کا وہاں کر دے گا لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ دیکھیں گے کبھی کی کون سی آیت سپوز فار ایگزامپل وہ مک کی آیت ایک تھی جو ایک سورہ میں تھی لیکن وہ مدنی آیت کے بعد رکھی گئی اور کہاں رکھنی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا اور یاد بھی کرایا گیا کتنے صحابہ تھے جنہوں نے حفظ کیا تھا اور آپ سے سیکھا تھا تو بہرحال یہ آپ ترتیب بھی دیکھیں گے تو ترتیب میں بھی آپ کو بہت زیادہ ایک معجزہ بڑا نظر آئے گا ایون لنک بھی دیکھیں گے ربط جو ہے وہ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک معجزہ ہے اگر ہمیں سمجھ میں کبھی کبھی نہیں بھی آیا تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ جو بھی ہے اللہ نے جو بھی چیز نازل کی ہے وہ حکمت کے تحت ہے اس میں کچھ نہ کچھ ریزن ہے کچھ نہ کچھ ربط ہے تو بہرحال آیت الکرسی کی ایک خاص بات ہے کہ اس میں اس ایک آیت الکرسی ہے تو ایک آیت اس میں نو جملے ہیں کسی نے دس کہا ہے لیکن نو جملے لے لے کیونکہ الحی القیوم ایک جملہ کہا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو یہ مرکب بنتا ہے مرکب توصیفی جسے کہتے ہیں مرکب توصیفی جو ہوتا ہے وہ جملہ نہیں ہوتا بہرحال اگر دس بھی سمجھتے تو نو پرابلم لیکن ہم اس کو نو جملے لیتے ہیں تو ٹوٹل دیکھا جائے تو نو جملے ہیں اس کے اندر اور جس میں اکسی ترتیب میرر امیج میرر سیکوینس نظر آئے گا آپ کو جیسے آپ آئینہ رکھ دے سامنے تو یہ جو ہے یہ پارٹ آپ کو سب سے نیچے نظر آئے گا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ لاسٹ میں نظر آئے گا تھرڈ پارٹ ہے وہ تھرڈ لاسٹ میں نظر آئے گا اور فورتھ پارٹ جو ہے اوپر والا وہ فورتھ لاسٹ میں نظر آئے گا تو یہ میرر امیج میرر ترتیب یا عکسی ترتیب جسے کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ویسے بھی اللہ نے کہا ہے قرآن میں سورہ رومہ نمبر 58 میں کہ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال پیش کی ہے ہر ایک طرح کی ایگزامپل اللہ نے دے دی تو اس میں یہ عکسی ترتیب جو ہے وہ بھی ایک ایگزامپل ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے یہ بھی تمہیں قسم جو بتائی گئی الگ الگ قسم ہر قسم کی مثال پیش کی ہے اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ لے بھی آئے تو کافر یہی کہیں گے کہ تم باطل پرست ہو کافر اس کو بھی جھٹلا دیں گے کتنے بھی بڑے معجزے لے کے آئے اب دیکھیں ہم ایک ایک معجزے بتاتے ہیں سائنٹیفک فیکٹ وغیرہ جو ان کو بتاتے ہیں وہ بھی وہ ضدی جو لوگ ہوتے ہیں ماننے تیار نہیں ہوتے کہتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہ شاید تمہارے جو نبی تھے وہ سائنٹسٹ رہ گئے ہیں اور بھی کئی بات بول کے جھٹلا دیتے ہیں حالانکہ آپ وسلم نہ سیکھے پڑھے تھے ان کو اپنا نام تک لکھنے نہیں آتا تھا جو شخص نام نہیں لکھ سکتا تو سوچے کتنا ایجوکیشن ہوگا ان کے پاس یہ جو معجزہ آپ کو نظر آ رہا ہے ترتیب کا وہ بھی اگر ان کو بتا دے یہ بھی ایک معجوزہ ہے صرف ہم سائنٹیفک فیکٹ بولتے ہیں لیکن یہ بھی ایک معجوزہ ہے کہ ترتیب جو ہے ربط جو بتائی گئی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے لیکن جس کو نہیں ماننا وہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں جھٹلا دیتے ہیں کہتے کہ تم باطل پرست ہو تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر پہلا جو جملہ ہے کیا ہے اللہ لا الہ الا الحی القیوم اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور سب کو سنبھالے ہوئے ہیں یعنی خود بھی قائم ہے اور سب کو قائم کیے ہوئے ہیں تو یہ پہلا جملہ ہے اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں دیکھے الحی القیوم دو صفات آئی ہوئی اللہ کی الحی ہمیشہ زندہ القیوم ہمیشہ یعنی خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کرنے والا سنبھالنے والا اب لاسٹ جملہ دیکھیں پہلا اور لاسٹ لاسٹ جملے میں کیا آتا ہے بہو العلی العظیم وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے یہ بھی کیا ہے دو صفات آئی ہوئی العلی العظیم اللہ کی دو صفات یہاں کیا تھا پہلے جملے میں الحی القیوم دو صفات لاسٹ جملے میں کیا ہے العلی دو صفات تو پہلا جملہ ختم ہوتا ہے الحی اور القیوم ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور القیوم خود قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم کرنے والا تو جتنی بھی چیزیں یہ ہے اس دنیا میں یاد رکھے وہ کیوں وجود میں ہیں الحائی کی وجہ سے وہ زندہ ہے دوسروں کو زندگی دیتا ہے اس لیے وجود میں اور اپنی موجودہ حالت پہ قائم ہے ہر چیز کیوں کیونکہ اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ القیوم ہے اس لیے اور آخری جملہ العلی العظیم العلی بہت بلند العظیم بڑی عظمت والا تو یہ دونوں جملے دیکھیے پہلا اور آخری اینڈ ہوتا ہے دو اللہ کے صفات سے الحی القیوم العلی العظیم تو یہ ایک ربط آتا ہے پھر دوسرا جملہ دیکھیں لا خزو حسین تم نوم نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند یعنی اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے اب سیکنڈ لاسٹ دیکھیے یہ تو سیکنڈ جملہ ہے نا اب سیکنڈ لاسٹ جملہ سیکنڈ لاسٹ جملہ یعنی آٹھواں جملہ نو جملے ہیں نا ٹوٹل تو آٹھواں جملہ اس میں کیا ہے ولا یا اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے یعنی اس کی حفاظت ان دونوں کی حفاظت دونوں یعنی آسمانوں کی اور زمینوں کی کتنے آسمان ہیں سات آسمان زمین سات تو ان سب کی حفاظت جو ہے دونوں کی حفاظت آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اس اس کو نہیں تھکاتی تو میں دوسرے جملے میں کہا گیا اون نہیں آتی اور نہیں نیند آتی اللہ کو اور آٹھویں جملے میں یعنی سیکنڈ لاسٹ جملے میں کیا کہا گیا کہ اس کی جو حفاظت ہے آسمانوں اور زمینوں کی اسے نہیں تھکاتی جب کوئی مستقل کسی کی حفاظت کرتا ہے کنٹینیوس کوئی حفاظت کر رہا ہے پروٹیکشن کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے اسے تھکان ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پہلے کیا ہوتا ہے تھکان کی وجہ سے اسے اونگ آنے لگتی ہے ہاں؟ اب تھکان ہو گئی تو کیا ہو گیا اونگ آنا شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نیند آتی ہے تو اونگ ہی نہیں آتی تو نیند کہاں سے آئے گی اس لیے تو سینہ تن پہلے لایا گیا اور ویسے بھی اون پہلا ہوتا ہے مرحلہ اور پھر بعد میں نیند کا تو یہ بھی سیکوینس ویسی رکھی گئی اسے ایک مثال سے سمجھے ویسے بھی مثال تو ہم کوئی دے ہی نہیں سکتے لے سکا مث اس جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم ہاں کوئی مثال دے اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی کسی بھی چیز سے تقابل نہیں کمپیریزن ہم کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی دنیا کی چیز لے لیکن چلے سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھاتی ہوں جیسے ایک سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے چوکے دار جو ہوتا ہے اس کو کہا جائے کہ میرے گھر کی یا میرے دفتر کی حفاظت کرو اس کو حفاظت میں لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مستقل کنٹینیوس تم نے کیا کرنا ہے یہ سی سی ٹی وی تمہیں دی ہوئی ہے اس کو صرف دیکھنا ہے اس کو آبزرو کرنا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے صرف اس کو کنٹینیو دیکھنا ہے حالانکہ بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے صرف دیکھ رہا ہے اس کی ڈیوٹی دس یا بارہ گھنٹوں کی بھی ہوتی ہے طویل ایک وقت ہوتا ہے نا اس میں وہ دیکھتے رہتا ہے دیکھتے رہتا ہے آخر کیا ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے پھر اونگنے لگتا ہے پھر اسے نیند بھی آ جاتی ہے اور بھلے ہی وہ ڈیوٹی کرنے سے پہلے اپنی نیند پوری کر کے کیوں نہ آیا ہو ڈیوٹی پہ آنے سے پہلے نائٹ شفٹ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دن میں سو لیتے ہیں یا شام میں سو لیتے ہیں جب نائٹ میں جانا ہوتا ہے تو نیند پوری کر کے آتے ہیں تاکہ نیند نہ آئے لیکن پھر بھی کنٹینیو دیکھنے کی وجہ سے اسے بھی نیند آنا شروع ہوتی ہے اونگ آنا شروع ہوتی ہے پھر نیند آنا شروع ہوتی ہے انسان تھک جاتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے اونگنے لگتا ہے اور اونگنے کے بھی لیولس ہوتے ہیں پہلے تھوڑا اونگتا ہے پھر بہت زیادہ اونگنے لگتا ہے پھر ختم وہ نیند میں ہی چلا جاتا ہے ویسے بھی نیند تو موت کی طرح ہی ہوتی ہے پھر انسان سو ہی جاتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پورے کائنات پوری جتنی کائنات ہے جس میں سات و آسمان سات و زمین ان کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہے جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے مستقل حفاظت کر رہا ہے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں دیکھیں جاندار بے جان چیزیں اور پھر درخت چرند پرند پہاڑ جو بھی ہے سورج چاند جتنی بھی چیزیں سب کی حفاظت کر رہا ہے لیکن اللہ تھکتا نہیں اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے یہ کیا ہے تھکنا کیا ہے اونگ آنا کیا ہے نیند آنا کیا ہے کمزوریاں ہیں یہ سب کمزوری ہیں اور یہ کمزوریاں مخلوق میں پائی جاتی ہیں خالق میں نہیں جس نے بنایا اس میں یہ کمزوری نہیں اللہ ان تمام کمزوری اور تمام عیب سے پاک ہیں اللہ کے اندر یہ کمزوریاں نہیں ہیں تو اب دیکھیں سیکنڈ جملہ اور سیکنڈ لاسٹ جملہ دوسرا اور آٹھواں جملہ تھکان اور اونگ اور نیند ہے نا ربط اب تیسرے جملے پہ آتے ہیں تیسرے جملے میں کیا ہے لہو ما و ما فی الارض اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں ہیں جتنی بھی چیزیں زمینوں میں اور ایک زمین اور ایک آسمان نہیں ہے بلکہ کئی چیزیں ان سب سب کا مالک کون ہے اللہ ہے اب تیسرا جملہ اور آخری تیسرا جملہ آخری تیسرا جملہ کیا ہے وسیع کرسی سماوات سماواتی اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے جو کرسی ہے اس کا جو فٹ اسٹول ہے جہاں پر اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اس نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے تو تیسرے جملے میں کس کی بات کی گئی ملکیت کی بات یعنی اللہ مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے اور لاسٹ تیسرا تھرڈ لاسٹ جملہ اس میں ملک کی بات کی گئی بادشاہت کی بات کہ اللہ بادشاہ بھی ہے اور ایک چیز اس میں کامن آپ کو نظر آئے گی اسماواتی و مافی لڑ یہاں بھی اسماواتی و لڑ یعنی آسمان اور زمین کی بات اوپر بھی دیکھیں تھرڈ جملے میں آسمان اور زمین کی بات تھرڈ لاسٹ میں بھی آسمان اور زمین کی بات اور یہ جو جملہ ہے تھرڈ جملہ اس میں کیا کہا گیا ہے مالک کی بات کی ملکیت کی بات کی گئی اور ملکیت کیا ہوتی ہے آنرشپ کوئی بھی کسی جائیداد یعنی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے گھر کا مالک ہے گاڑی کا مالک ہے درخت کا یا کسی مخصوص زمین کا مالک ہوتا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس اتنا کچھ بڑا نہیں ہوتا اور کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا اس کے پاس گھر کیوں نہ ہو تو ایک مخصوص ایریا تک اس کا وہ گھر ہوگا مخصوص جگہ ہوتی ہے ایک پورا شہر اس کا گھر نہیں ہوتا تو یہ مخصوص چیز کا مالک ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتا ہے ہم اگر کسی بڑے کے گھر کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنا بولنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا گھر دنیا میں سب سے بڑا گھر اسی کا ہے اور پھر اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں حالانکہ کچھ نہیں ہوتا ہے نہ اس کی جو دیوار ہے وہ سونے کی بنی ہوئی نہ چاندی کی بنی ہوئی کچھ نہیں وہی سیمنٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں پھر بھی ہم اتنا یہ کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں سب سے بڑا اس کا مہنگا گھر ہے تو بہرحال وہ جس کا بھی گھر ہے وہ خاص مالک اس کے چھوٹی چیز کا ہی ہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے اب ملک جو ہوتا ہے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کسی چھوٹی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ درخت کا بادشاہ ہے یہ گاڑی کا بادشاہ ہے بلکہ کہتے کہ یہ اس ملک کا بادشاہ ہے ملک کیا ہے بڑی چیز ہے نا یعنی بڑی چیز کا بادشاہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کا خیال رکھتا ہے وہاں کی جو ایریا ہے ملک جو پورا ملک ہے اس کا خیال رکھتا ہے بڑی چیز کا کنگڈم ہوتی ہے اس کی اب اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے مالک چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اللہ خیال رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ملک ہے وہ بڑی بڑی چیزوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے اور انسانوں کی طرح بادشاہ نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک ملک کا بادشاہ بلکہ سارے کائنات کا بادشاہ اللہ ہم کمپیر ہی نہیں کر سکتے کوئی کمپیریزن اس دنیا میں اللہ کے ساتھ آئی ہی نہیں لیکن ہم جیسے انسان جن کا دماغ چھوٹا اتنی سوچ نہیں ہم میں اتنی سمجھنے کی ہم میں طاقت نہیں تو ہمیں ایسی چھوٹی ایگزامپل سمجھ میں آئے گی تو اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے جتنی بھی کائنات میں چیزیں اب دیکھیے یونیورس جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور زیادہ بڑھ رہی ہے جیسے کہ زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے نا لیکن اور زیادہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے کیا یونیورس اور بھی کئی چیزیں نظر آ رہی ہے لوگوں کو کئی چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اور کنٹینیو موشن میں ایسا نہیں کہ ایک جگہ کوئی چیز ایسی ہی کھڑی کے کھڑی ہے کچھ حرکت میں نہیں بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں سائنٹسٹ کو نظر آ رہی ہے کہہ رہے کہ ہر چیز موشن کے اندر ہے حرکت کر رہی ہے تو اس کا بھی مالک اللہ ہے اس کو کون کنٹرول کیے ہوئے صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے تو دیکھیں تھرڈ جملہ ملکیت کی بات مالک ہے اللہ اور تھرڈ لاسٹ جو بات ہے وہ کس کی بات ہے ملک کی بات ہے بادشاہت کی بات ہے اسی طرح فورتھ جملے پہ آتے ہیں فورتھ میں کیا ہے کون ہے وہ جو شفات کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے یعنی کون ہے کس کی مجال کی وہ شفات کرے اس کے پاس کسی کی بھی مگر اس کی اجازت سے یعنی اللہ کی اجازت ہو تو ہی وہ شفاعت کر سکے یہ کون سا جملہ ہے چوتھا جملہ فورتھ لاسٹ جملہ جو ہے یعنی چھٹا جملہ اس میں کیا ہے ولا من علمه الا بباشا اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے یعنی جتنا اللہ چاہے اتنا ہی وہ احاطہ کر سکتے چوتھے جملے میں کیا کہا گیا کہ کسی کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہاں وہ کر سکتا ہے جن کو اللہ اجازت دے یعنی یہاں پر ایک بات تو کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ شفاعت کے بارے میں کیا کہنا ہے اللہ کا اور اس کے ساتھ استثنا بھی ہے اللہ بھی ازنی استثنا کیا ہوتا ہے ایکسپشن ہاں کچھ ایکسپشن ہے کیا اللہ جس کو اجازت دے وہ کر سکتا ہے اللہ بھی استثنا میں آتا ہے مگر اس کی اجازت سے اب چھٹے جملے میں یعنی فورتھ لاسٹ جو جملہ ہے اس پہ دیکھیں ولا من علمه الا بما شاء چھٹے جملے میں کہا گیا کہ اللہ کے علم میں سے وہ کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے لیکن ایکسیپشن ہے اگین اللہ مگر یہاں پر ایکسیپشن ہے اللہ ایکسیپشن استثنا ہے اللہ بماشا اس کو جو اللہ چاہے وہ علم دے سکتا ہے یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک بات کی گئی علم کے بارے میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استثنا ایکسیپشن اللہ بماشا مگر جو اللہ چاہے اب دیکھیے یہاں پر کیا تھا اللہ بیز نہیں ایک بات پھر اللہ بیز نہیں مگر اللہ کی اجازت سے اور یہاں پر اللہ بماشا مگر جو اللہ چاہے تو استثنا آپ دیکھیں اس میں بھی آپ کو ربط نظر آ رہا ہوگا چوتھے اور چھٹے جملے میں استثنا کی بات کی گئی آپ بیچ میں آتے ہم بیچ کا ہی جملہ دیکھیں کیا ہے یہ عالم ما بین نئی وما خلف وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں سبحان اللہ پیچھ میں جو ان کے سامنے ہے آگے کے دیکھے جملے اور جو ان کے پیچھے ہیں پیچھے والے تو یہ بھی ہے اور ویسے بھی اللہ سب کچھ جانتا ہے ہمارا فیوچر بھی ہمارا جو بھی پاس تھا وہ بھی حال بھی سب کچھ جانتا ہے لیکن اگر ربط کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جملوں کے اندر بھی سیکوینس ہیں یہ درمیان یہ جملہ ہے چار جملے یہاں پر اوپر پیچھے اور چار جملے آگے چار چار اور بیچ میں یہ جملہ سبحان اللہ تو اس میں کہا گیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا آگے ہے آگے سامنے آگے والے جملوں میں جملہ نمبر سکس سے لے کے جملہ نمبر نائن تک اور کیا پیچھے ہے ہاں؟ جملہ نمبر ون سے لے کے فور تک آگے پیچھے چار چار جملے اور بیچ میں یہ جملہ تو یہ سیکوینس کے بھی حساب سے اور ویسے بھی اللہ سب کچھ جانتا ہے ہمارا جو بھی جو بھی چیزیں ہماری وہ صرف حال ماضی وہی نہیں صرف زمان کے حساب سے نہیں بلکہ مقام کے حساب سے بھی اللہ جانتا ہے تو بہرحال اگر سیکونس بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی سبحان اللہ ایک معجزہ ہے ایک معجزہ یاد رکھیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہلا جملہ اس کا ربط کس کے ساتھ آخری جملے کے ساتھ نوے جملے کے ساتھ اللہ الہ الا اللہ اور یہ العلی العظیم سیکنڈ جملہ اور سیکنڈ لاسٹ جملہ سیکنڈ جملہ لاتا حضور سینت والا نام پھر سیکنڈ لاسٹ یعنی آٹھواں جملہ ولا یعود حفظوما پھر تھرڈ جملہ لہما فِس سماوات و محفل پھر تھرڈ لاسٹ جملہ ساتواں جملہ وسیع کرسی سماوات و مالک اور ملک پھر فورتھ جملہ من ذلذی یشفع عنده الا باذنی پھر فورتھ لاسٹ جملہ یعنی چھٹا جملہ ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شاء استثناء الا الا الا باذنی الا بما شاء اور بیچ میں یہ جملہ یا عالم ما بین ایدیہم وما خلفہم بیچ و بیچ تو یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے ہم اگر بات کرتے تو ایسی کر سکتے ہیں کیا اور وہ بھی بات ہے ایسا نہیں کہ لکھی ہوئی چیز ملی ہمیں بلکہ بات کلام جس میں کوئی چینجز نہیں سبحان اللہ اچھا اب بھی تو ہم کیا دیکھیں کہ اس آیت کے اندر ہی ربط کیا ہے یعنی ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ اب آیت الکرسی کا پچھلی آیتوں سے جتنی ہم نے پچھلی آیتیں آگے پیچھے یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھی آلریڈی اس سے اور اگلی آیتیں جو آنے والی ہیں اس کا کیا ربط ہے اس کا کیا لنک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں کس کس کے بارے میں پڑھا تھا ایک تو قرض حسنا کے بارے میں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو یہ بات کی گئی تھی پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں لڑو لڑنے کی بات کی گئی تھی جہاد فی سبیل اللہ پھر تالوت اور جالوت کا قصہ تھا پھر کہا گیا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن نہ آ جائے کہ نہ کوئی تجارت کام آئے گی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی یعنی آخرت کا دن اس سے پہلے پہلے خرچ کر دو اب اس کے بعد یہ آیت الکرسی آئی ہیں جس میں بتایا گیا کہ جس کے لیے تم خرچ کرو گے جس کے راستے میں تم لڑو گے وہ کون ہے کس کے لیے کرنا ہے یہ سب کس کے لیے خرچ کرنا ہے کس کے لیے لڑنا ہے اس کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں یہاں پر مختصر تعارف کیا گیا ہے اللہ کے ویسے بھی کئی آسمائے حسنا ہیں لیکن یہاں پر پہلی صفت الحائی بتایا گیا الحائی ہمیشہ سے زندہ یعنی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دیتا ہے جو دوسرے زندہ ہے کیوں اللہ نے زندگی دی ہے تو یہ بہت ہی اہم سبق ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر جنگ کے لیے جانے والے ہیں ان کو کہا گیا کہ دیکھو جا رہا ہے یاد رکھو کہ زندگی اور جو موت ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے تو جس کے راستے میں نکل رہے ہو وہ زندگی دینے کا ذریعہ ہے اگر وہ چاہتا تو دیتا ہی نہیں زندگی تم پیدا ہی نہیں ہوتے اور ویسے بھی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ جنگ سے لوگ ہمیشہ رکتے کیوں ہیں یہی ڈر سے کہ ہمارے جان کو خطرہ ہے تو الحی کہہ کے بتایا گیا کہ یہ زندگی جو ملی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ملی ہے اور ڈرنا نہیں ہے زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح القیوم آیا ہے پچھلی آئے تو کیا اس کا لنک ہے القیوم کہہ کے بتایا گیا کہ وہ خود تو قائم ہے ہی دوسروں کو بھی قائم کرتا ہے دوسروں کو بھی سنبھالتا ہے ٹیک کیئر کرتا ہے کوئی چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتے اگر وہ اسے قائم ہی نہیں کرے اللہ سب کو سنبھالتا ہے اس لیے اس کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرو نہیں یہ نہیں سوچو کہ میرا کم ہو جائے گا صدقہ دے کے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کیونکہ وہ سنبھال لے گا تمہیں القیوم سنبھالے گا وہی سنبھالتا ہے تو خرچ کرتے وقت یہ نہیں سوچو اس الحی القیوم دو صفات اس پر توکل کرو جس کے ہاتھوں میں زندگی بھی ہے اور قیام بھی ہے قائم کرنا اسی کے پاس ہے اس کے ہاتھ میں ہے زندگی بھی اس کے ہی ہاتھ میں ہے اسی طرح شفاعت کے بارے میں دیکھیں بالکل آیت الکرسی سے پہلے والی آیت 254 ففٹی فور جو آیت الکرسی ہے وہ 255 ففٹی فائیو نا تو 254 میں ہی کیا بتایا گیا کہ کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی آخرت کے دن آیت الکرسی میں شفاعت کو واضح کیا گیا آئے گی کسی کی لیکن جس کو اللہ عزت دے اس کی شفاعت کام آئے گی اور پھر اس کے بعد شفاعت کا ذکر دیکھیں پیچھے سے لنک کرتے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بھی ہم پیچھے بھی سیکھیں اس سے لنک ہیں گے اسی طرح اب اگلی آیتوں میں کچھ چیزیں آنے والی ہیں پہلے تو دو آیتیں ایسی عقیدے کے بارے میں ہے اور اس کے بعد جو آیتیں آنے والی ہیں اس میں تین قصے بیان کیے گئے ہیں اور ان تینوں قصوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور دوسرا بھی ایک قصہ ہے عزیر علیہ السلام کوئی کہتا ہے کوئی کچھ اور کہتا ہے جو بھی ہے اس قصے میں یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے زندگی دینا موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگلی بھی آیتوں کا اس کے ساتھ لنک بنتا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جہاں جو مرضی جیسے چاہو ہم جیسے بولتے ویسا بلکہ اس پر غور و فکر کتنے علماؤں نے کیے تب جا کے ہمیں یہ بات کچھ معلوم پڑی ہے اور ابھی تک اس پہ اور ریسرچ ہوتے رہے اور ابھی قیامت تک دیکھنا کچھ نہ کچھ ایسی نئی نئی چیز آپ کے سامنے نظر آئے گی صرف ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ ایز اے بات ہے اس لیے اس میں لنک نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہماری عقل اتنی پہنچتی ہی نہیں وہاں تک کہ اللہ نے کیا کہا ہے اتنا ہمارا دماغ نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں ہماری جب سورہ البقرہ فنش ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ اتنی بڑی سورہ البقرہ ہے اس کے اندر بھی پارٹ ٹو پارٹ ایسے عکسی ترتیب آپ کو نظر آئے گی جیسے اب یہ ایک آیت میں آپ نے دیکھے نا ایسے پوری سورہ البقرہ کی پوری ترتیب علماؤں نے جان لی ہے اور اتنا دم ہو جاتا ہے دماغ کے سبحان اللہ کہے اٹھتا ہے انسان اندر سے کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ اچھا کچھ ایکسٹرا بات کرنا چاہوں گی یہاں پر آسمائے صفات آئے ہوئے اللہ کے نام اور اللہ کے جو صفات ہے جو ہیں اس کے بارے میں جسٹ چند باتیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا عقیدے کا بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس عقیدے کے مسئلے کی وجہ سے بھی لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اللہ کے اسماع و صفات کو کچھ لوگوں نے اتنا اس کو تعویلے کر کے بتایا کہ لوگ گمراہ ہو گئے اب دیکھیں کچھ ایسے اسماع و صفات ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے بھی بہت سارے اسماع و صفات تو بالکل بندوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتے لیکن چند ایسے ہیں جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور بندے کے لیے بھی لیکن اس میں کافی زمین آسمان کا فرق ہے جیسے فار ایگزامپل اللہ علم والا ہے اور انسان کے پاس بھی علم ہے عالم جسے ہم کہتے ہیں اور اللہ تعالی حکمت والا ہے تو بندوں کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کو بہت حکمت اللہ نے دی ہے اللہ دیکھتا ہے بندے بھی دیکھتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے لیے روف الرحیم کہا گیا اللہ کی جو صفت ہے وہ رعوف الرحیم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سورہ توبہ نمبر 128 میں کیا کہا گیا کہ وہ رعوف الرحیم ہے تو وہ تو بندے ہیں سلیو ہیں تو ان کے لیے بھی استعمال ہوا لیکن ایک یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور جو مخلوق کے صفات ہیں اس میں کافی فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے جو صفت خالق کی ہے وہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی ویسی نہیں ہو سکتی وہ ایک جیسے نہیں ہے ان میں خاص طر سے بہت ساری چیزیں لیکن تین چیزیں ذہن میں رکھنا ہے ہمیں سب سے پہلی چیز مخلوق کی جو صفات ہے وہ عطا کردہ ہے اللہ نے عطا کی ہے اللہ کی جو صفات ہے وہ عطا کردہ نہیں اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا بلکہ مخلوق کی صفات عطا کردہ ہے اللہ نے اسے عطا کی ہے اور اللہ جب چاہے وہ صفات مخلوق سے لے لے گا ضروری نہیں کہ جو دیکھ رہا ہو ہمیشہ کے لیے دیکھتا رہے مرنے کے بعد کہاں دیکھتا ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت چلنے کی صلاحیتیں یہ سب اللہ نے دی ہے لیکن جب چاہے وہ لے لے کوئی بھی خود ان صلاحیتوں کا مالک نہیں ہے اب دیکھیں کتنے لوگوں کے ہاتھ ہوتے لیکن ہاتھ کام کے نہیں ہوتے پیرالائز ہو جاتا ہے ہاں؟ تو یہ صلاحیتیں جو ہے اس کا وہ مالک نہیں ہے حالانکہ اس کے پاس ہاتھ ہے لیکن کچھ نہیں کر رہا کیا عطا کردہ ہے اللہ اس کا مالک ہے اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اللہ کی صفات عطا کردہ نہیں ہے وہ خود ان کا مالک ہے یہ پہلی بات ذہن میں رکھوں دوسری بات صفات کے بارے میں کہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے جو بھی صفات ہے وہ محدود ہے لمٹ میں ہے لیکن اللہ کی جو صفات ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں وہ انفائنائٹ ہے کوئی حد نہیں لامحدود کچھ ذکر نہیں کر سکتے ہم مثلا ابھی مخلوق ہے مخلوق کیا کرتی ہے ایک حد تک کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے وہ ظاہری جسم کو دیکھ سکتی ہے لیکن جسم کے اندر کیا چل رہا ہے ابھی جو میں نے نوالا ڈالی اس کا کیا بن رہا ہے میری بریدنگ کیسی ہو رہی ہے میرے دوسرے سسٹم کیسے چل رہے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی کوئی بھی انسان نہیں دیکھ سکتا ایک ہاتھ دی گئی ہے اس حد تک وہ دیکھ سکتا ہے اس حد کے آگے کوئی نہیں جان سکتا ہمارے دیکھنے کی ہمارے سننے کی ہمارے چلنے کی جو بھی جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی وہ محدود ہے لمٹ میں ہے انفانائٹ نہیں ہے وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ جو ہے اس کے لیے حد نہیں ہے مخلوق کی صفات محدود ہیں تیسری چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ مخلوق کی جو صفات ہے اس کا آغاز بھی ہے شروعات بھی ہے یعنی بگیننگ بھی ہے اس کی اور اختتام بھی ہے اینڈ بھی ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے جیسے چلنے کا دیکھیں انسان جب بچہ ہوتا ہے رینگتے رینگتے پھر چلنا شروع کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے بگننگ ہوتی ہے اس کی شروعات ہوتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی چلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ چل نہیں پاتا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے موت تو آنی ہی ہے اگر بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ چل بھی پا رہا ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مر جائے گا کہاں چلے گا وہ صلاحیت جو تھی وہ لے لی جائے گی یعنی ایک بگننگ ہے اور ایک اینڈ ہے انسان کے لیے یا مخلوق کے لیے جتنی بھی مخلوق ہے مخلوق کی صفات جو بھی ہے آغاز بھی ہے شروعات بھی ہے اختتام بھی ہے لیکن اللہ کی صفات کا آغاز اور اختتام نہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے لیے ایک جیسے صفت کہے بھی گئے نا دیکھنے والا سننے والا تو وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے سکم سکا لیے شہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں تو ان باتوں کو یاد رکھنا ہے ہمیں اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی آسما و صفات ہیں وہ صفات جو اس نے اپنے لیے خود ثابت کیے جو اللہ نے کہے کہ اللہ الرحمن ہے الرحیم ہے الحیح ہے جو اس نے ثابت کیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے حدیثوں کے ذریعے وہ ہمیں ماننے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہنا ہے کچھ اور اسے بھی جو بھی آسمائے صفات ہیں بغیر کسی تقیف کے کیفیت کے تمثیل کے تحریف کے اور تعطیل کے اس پہ ایمان ہمیں لانا واجب ہے یعنی کیفیت مجھول ہے کیفیت معلوم نہیں کرنا ہے اللہ کے ہاتھ ہے دو ہاتھ ہے کیسے ہے پتہ نہیں کیسے اللہ کا عرش ہے کیسا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں اللہ عرش پہ کیسے مستبی ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیفیت معلوم نہیں تمثیل بھی نہیں دے سکتے کہ اچھا اللہ کا ہاتھ ایسا ہے یا اللہ کا عرش ایسا ہے اللہ ایسے اس پہ مستوی ہے کوئی بھی اس کی ایگزامپل نہیں دے سکتا تمثیل نہیں ایون تحریر بھی نہیں کرنا ہے یہ نہیں کہنا ہے کہ ہاتھ کا مطلب اس کا اقتدار اس کا پاور نہیں بلکہ جو کہا گیا ہاتھ ہے ہے اس کی تعویل نہیں کرے تحریف نہیں کرے اس جیسا کہا گیا ویسے لینا ہے اور اسی طرح تعطیل بھی نہیں کرنی تعطیل اتلا سے یعنی اس کو چھوڑ دینا کہ نہیں ہے یہ نہیں نوز بلّہ جو بتایا گیا ہاتھ ہے تو بولنا کہ نہیں ہاتھ نہیں ہے تو یہ تعطیل میں آتا ہے جو کہا گیا ویسے ہی لینا ہے کیونکہ یہ عقیدے کا بڑا مسئلہ ہے ایک یاد رکھے جسے بھی صحیح آیت ال سے سمجھ میں آئی ہوگی وہ کبھی بھی گمراہی میں نہیں جائے گا تو جو بھی ہمارے یہاں شرک ہو رہے ہیں کفر ہو رہے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ایتھیز بنے ہوئے یہ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کیونکہ صحیح سمجھ ہی نہیں ہے دن کی کچھ نام کے مسلمان ہوتے ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے لیکن ایتھیز بنے ہوئے کیونکہ صحیح اللہ کی پہچان ہی نہیں کرا دیے کہ کام کس کا ہوتا ہے ماں باپ کا ہوتا ہے کہ اسے وہ بھی تعلیم دیں دنیا کی تعلیم بہت دیتے ہیں لوگ لیکن دین کی تعلیم بہت ہی کم لوگ دیتے ہیں تو بھی ہمیں دھیان کرنا ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ کی پہچان کرا سکے کہ اللہ کون ہے تو اگر یہی اگر بات آپ سمجھا دیں کہ آیت الکرسی کیا ہے اللہ کا تعارف کرا دیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی گمراہی میں پہنچ جائے ہم زیادہ دھیان کیا دیتے ہیں پتہ ہے جو لیسٹ لیسٹ امپورٹنٹ امپورٹنٹ ویسے نہیں کہا جاتا لیکن پھر بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے لیکن ہم زیادہ دھیان کس پہ دیتے ہیں وہ ابایا نہیں پہنتی وہ یہ نہیں کرتی وہ وہ نہیں کرتی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے عقیدہ شرک کی گمراہی سے نکالنا کفر کی گمراہی سے نکالنا اس پہ دھیان نہیں لیکن دھیان بڑا ہمارا اس پہ ہوتا ہے کہ وہ ابایا نہیں پہنتی وہ یہ نہیں کرتی وہ یہ وہ نہیں کرتی وہ بھی آپ بتائیں لیکن پہلے دیکھیں اس کا عقیدہ صحیح ہے کیا نہیں پہلے عقیدے کو صحیح کرے وہ آٹومیٹیکلی وہ ابایا لینا لگے گی کیونکہ اکثر کمپلین یہی ہوتی ہے کہ دیکھو وہ ابایا نہیں لیتی حالانکہ کمپلسری ہے ابایا لینا جب باہر عورتیں نکلیں تو ابایا میں نکلیں اوپر اوڑھ کے نکلیں وہ ہے لیکن پہلے عقیدہ صحیح کرے لوگوں کا اور خاص طر سے اپنے ہی بچوں کا اپنی بیٹیوں کا اپنی بہنوں کا اوروں کا بھی تو بہرحال الحمد للہ العالمین کافی عرصے سے ہماری یہی بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی ہم نے شاید کبھی سوچا نہیں سوچا اور اتنا شاید غور کیا تھا یا نہیں کیا تھا پھر بھی چلے اگر غور بھی کیا تھا تو ایک ایز اے ہم نے ریویجٹ کر دیا کیونکہ ہم انسان بار بار بھول جاتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم سب کو اس سے جڑے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی طرف آئیں جتنے بھی یہاں پر بہنیں ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ ہمارے جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں اس سے جڑے رہیں اس وقت کو استعمال کریں دین کے کام کے لیے زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے کے لیے